جس نے لاکھوں مسلمان کیے جس نے لاکھوں مسلمان کیے میں آج ان کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا چھوٹا سا سنا کر میں مائک چھوڑتا ہوں جو ادھر ہمارے سنی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کہ جب داتا گنج بخش خیر باقی واقعے تو آپ جانتے ہو نا یہ شاید یہ آپ نہیں جانتے ہوں گے ممکن ہے جو میں نیا آپ کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں وعلیکم السلام ہمارے کیا نام ہے لاہور میں بارہ دروازے کہلاتے ہیں نا ایک دروازہ گنج دروازہ بھی کہلاتا ہے آپ کا جب چرچا ہوا اس وقت لوگوں نے وہاں پر نام بدل کر بٹی گوم تھی ادھر اس دروازے کے آس پاس رہنے والی گنج دروازہ رکھ دیا آپ کے نام کے اوپر جب آپ کو پتا چلا آپ دروازے کے پاس گئے مریض سارے ٹھے مارتا اس تو آپ نے کہا کہ میں دروازے اپنے نام لگوانے نہیں آیا میں اسلام پھیلانے آیا ہوں آپ مجھے دروازہ لگانے سے خوش نہ کرو آپ مجھے اسی لیے خوش کرو گے کہ جو مسلمان رہ گئے ہیں وہ میرے پاس آپ لے کر آؤ بڑی زبردست بات کہ مجھے تمغے لگانے کی نہیں کہ میرے نام کے دروازے رکھو تو یہ بات ہے بھائی ان کے ان کے مزار کے اوپر بم چلا اس وقت تو سیلاب آیا نہیں اس وقت تو آفت ٹوٹی نہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں بھائی ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ جو سیلاب میں مارے گئے ہیں وہ بے گناہ ہیں اور کیا وہ مارے گئے ہوں گے جو اتنے بڑے کام کروا رہے ہیں اگر ان علاقوں میں ہیں وہ جان بچا کر نکل نہیں گئے ہوں گے بھائی یہ بھی تو غور کرے نا سکمین صاحب اگر اب بھی بڑے نہ ہوئے تو اب کب بڑے ہو گئے بھائی ان کے پاس تو ہم نے اخباروں میں دیکھا ہے اتنی بڑی پچاروں اور موٹر سائیکلیں وہ آٹھ آٹھ لاکھ کی تو انہوں نے وہ جو وہ اسلحہ پکڑا ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں L M G light machine gun وہ اسلحہ آپ کو پتہ ہے چھ سات لاکھ کا وہ ایک ہونا ہے وہ جو پکڑ کر وہ کمبل ڈال کر وہ پھر رہے ہوتے ہیں جب سواد میں آئے تھے موٹر سائیکلوں کے اوپر آئے تھے وہ تو پانی کو دیکھ کر نکل کھڑے ہوں گے وہ تو بچ گئے تو یہ بات ہے بھائی اب آپ کو پتہ نہیں کسی نے خبر دی ہے کوئی خفیہ آپ کو خبر ملی ہے اندر کھاتے وہ آپ نے ظاہر کر دی ہے چلیں آ جائیں جی سکمین صاحب السلام علیکم خادم بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائی یہ جو سیلاب آیا یہ حکمرانوں کے لیے ایک نصیحت ہے یہ ان حکمرانوں کے لیے نصیحت ہے جو قوم کے لیے کچھ نہیں کر رہے یہ ان حکمرانوں کے لیے نصیحت ہے جو اپنی جناب بینک بیلنس بنا رہے ہیں خادم بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب عذاب نازل کرتا ہے تو کبھی کبھی اس کی زد میں شریف لوگ بھی آتے ہیں لیکن اشارہ جو ہے ان ظالم حکمرانوں کی طرف ہوتا ہے جو کہ جناب قوم سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں قوم کے مسائل سے پردہ ہٹایا ہوا ہے یہ پیتی پیتے ایک عذاب کی نشانی ہے کہ دیکھو اگر اچھے اور شریف لوگ پانی کے سیلاب میں بھی جاتے ہیں تو جناب ان شیطانوں کو بھی عوام کے اس غضبناک سیلابی غصے کے اندر بہنا پڑے گا جب اٹھے گا تو جناب اس پی پی پی والوں کو تباہ برباد کر دے گا یہ ایک حقیقت ہے پی پی پی نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اس زرداری نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں پہنچا سکا آج تک عوام کے مسائل حل نہیں کیے ڈیم کیوں نہیں بنایا جاتا ادبیت لسانیت کے نام پہ کیوں ڈیم کو روکا ہوا ہے اگر پی پی اچھی ہے تو جناب ڈیم کو بنائے پاکستان کو بنائے لیکن کوئی کام ایسا نہیں ہوا بلکہ ہر ایک نے اپنی جیبیں بھری ہیں تمام کے تمام ٹھیکے پی پی پی والوں کو دیے جا رہے ہیں کیوں نہیں ان غریب لوگوں کو دیے جاتے یہ جو بارہ سو لوگ بےچارے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کو جناب یہ پی کے یہ لیڈر یہ بیٹھے ہیں پی کے ترجمان تموجن یہ بھی ایک ایجنٹ ہے اب ان کو نظر نہیں آتا روزانہ ہر سال جو ہے بلوچستان اور سرحد میں پٹھان اور بلوچی مارے جاتے ہیں سیلاب کے طوفان میں اور یہ لوگ جناب کہتے ہیں نہیں ڈیم نہیں بناؤ ڈیم نہیں بناؤ عوام کو ڈیم بنا رہے ہو عوام کی لاشوں سے کھیل رہے ہو ان کے کچے مکانوں کو تباہ کر رہے ہو کہاں جائیں گے وہ ایم پی والوں نے جتنا جناب یہ پیسہ بنایا ہے ڈرگ بیچ کے اسلحہ بیچ کے جگہوں پہ قبضے کراچی میں جاتے ہو شریف لوگوں پہ قبضے کرتے ہو دیونا ان غریبوں کو جو سیلاب میں تباہ ہوئے ان کو پیسے دو سنو ایم پی والوں سنو شرم آنی چاہیے تمہیں پٹھان بیچارے جو اسلام میں مر رہے ہیں اور تم پٹھان کے نام پہ چندہ جمع کر رہے ہو پیسے بنا رہے ہو جناب ہیروئن بیچ رہے ہو اور جناب اسلحہ بیچ کے کراچی کے مظلوم عوام کو مار رہے ہو کراچی کی جگہوں پہ قبضہ کر رہے ہو دیو ان کو قبضہ شدہ ہے دیو ان سب کو یہ کہاں جائیں گے اب یہ سارے کے سارے لوگ بھی کراچی کی طرف جائیں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ ایم پی ایک شیطانی جماعت ہے پی پی کی طرح ایک صوبے پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے دو صوبے پہ پی پی نے کیا ہوا ہے ایک صوبے پہ نواز گنجیا نے کیا ہوا ہے ہم کہاں جائیں کوئی صوبہ ہمیں بھی تو ملنا چاہیے شریفوں کو جہاں پہ شریفوں کی حکومت ہو جناب والا میں کہتا ہوں خادم رسول بھائی آپ ہی شریف بن جائیں آپ ہی خادم بن جائیں آپ اپنی ایک الگ پارٹی بنا کے صوبے میں اناؤنس کریں ہم ایک الگ صوبہ بنا کے وہاں پہ جناب ایک اسلامی سلطنت قائم کریں گے جہاں پہ سب کو انصاف ملے گا کسی کو جیب پہ پیسے بھرنے کی جناب اجازت نہیں ہوگی سکھ مین کو جناب میں کہتا ہوں خدا کو مانو کیوں یار غریب بیچارے ہر سال مرتے ہیں کیوں غریب ہر سال مرتے ہیں کیوں آپ ان کا نہیں بناتے جناب کس طرح کا یار میں حیران ہوں پریشان ہوں لسانیت ہو چاہے پٹھان ہو چاہے بلوچی ہو چاہے سندھی ہو چاہے اردو اسپیکنگ ہو کوئی بھی پنجابی کا نام نہیں لیتا یار پنجاب میں سیلاب کیوں نہیں آ رہا ہے راوی کیوں نہیں ابل رہا ہے میں بولتا ہوں پنجاب میں سلابا گنجے کی حکومت میں تباہ کر دے گنجے کو بےچارے ان مٹی جن کے مٹی کے گھر ہیں ادھر کیوں سیلاب آ رہا ہے اس لیے کہ یہ پٹھان این پی کے جو لیڈر ہیں پٹھان کا نام یوز کر کے شیتانیاں کر رہے ہیں پٹھانوں کو ان کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے پٹھانوں کو ایم پی ایم میں شامل ہو جانا چاہیے پٹھانوں کو تحریک تحریک انصاف میں شامل ہو جانا چاہیے تاکہ ان ظالم پٹھانوں کی جیبوں سے پیسہ نکالا جائے جناب والا بھائی J S P M S stadium آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ سمجھے نا آپ نے پٹھانوں کی حمایت میں اٹھا لو ورنہ یہودیوں کی حمایت میں ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے ہو آپ پٹھانوں کی حمایت میں اٹھاؤ نا ہمیشہ یہودیوں کی حمایت میں اٹھاتے ہو اگر پٹھان ہو تو پٹھان کی حمایت میں اٹھاؤ ان غریب لوگوں کی حمایت میں اٹھاؤ جو کہ تباہ برباد ہو گئے اے ایم پی کی حمایت میں آپ اٹھاتے ہو تموجن آج ان پٹھانوں کی حمایت میں اٹھاؤ جن کے گھر سیلاب نے تباہ کر دیے سموجن تم ہمیشہ اسلام کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہو شیطانی کرنے کے لیے آج ان کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ جن کے گھروں کو بچوں کو فیملی کو تباہ برباد کر دیا اس پانی کے ریلے نے کیونکہ حکمران وقت ڈیم بنانے پہ تیار نہیں حکمرانے وقت جیب بھرنے پہ تیار ہیں میں کہتا ہوں اسلام کا نام لیتے ہو تو آج ان سب ان لوگوں کی بات میں ہاتھ اٹھاؤ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں سب کو سلام اللہ حافظ ہاں جی بہت شکریہ بھائی ہم تو پچھلے چار دنوں سے اس پہ آواز اٹھائی ہوئی ہے آج آپ آج جاگے آپ آج آواز اٹھا رہے ہیں آج ہی مین بھائی سوری میں نے آپ کو جم کیا ویسے آپ کو جگہ بتاؤں آپ ممبئی چلے جائیں جناب وہ اچھا صبح آپ کو رہے گا السلام علیکم اچھا جی بہت شکریہ اب میں اپنا کیا کہتے ہیں خادم رسول صاحب آپ کو ایک دو جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی شخصیت بڑی سادہ سادہ ہے اور یقیناً آپ زندگی میں بڑے بھولے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اپنا آپ نے کہا کہ جی تو محلت اور پھر یہ آپ کہنے لگے کہ جناب ہم تو بدوا دیتے ہی نہیں ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے وعلیکم السلام جناب جب آپ بدوا ہی نہیں دی تو وہاں پر سیلاب جو ہے وہ وہاں پر کیسے آ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دعا کی بات ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول کی جائے آپ کی ہر دعا قبول جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اور آپ آپ اگر سو دعائیں کریں ہو سکتا ہے اس میں ایک آپ کی دعا قبول ہو جائے باقی نائنٹی نائن جو ہے وہ آپ کے ریجیکٹ ہو جائیں لیکن میں نے یہ جو عرض کیا تھا کہ بھائی پاکستان میں یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اس ظلم کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں نا یا تو جانی بابا صاحب نے کہہ دیا کہ جی وہ زرداری خراب ہے ایک بندہ اٹھے گا وہ کہے گا جی نواز شریف خراب ہے ایک بندہ اٹھے گا کہے گا جی وہ عمران خان خراب ہے ایک بندہ اٹھے گا وہ کہے گا جی کہ یہ یہ جو ہے خان عبد الولی خان یہ خراب ہے بھائی کیا اس قوم میں ایک ہی بندہ خراب ہے میں اس پوری قوم کی بات کر رہا ہوں اس قوم کی بات کر رہا ہوں مجھے اب یہ بتائیے کہ جب ایم ڈی او پر جب ایم ڈی او نے کہا تھا اللہ اکبر تو ان پر جو ہے گولیاں برسائی گئیں تو خادم رسول صاحب کتنے لوگ تھے دادا دربار سے جو کہ اٹھے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ ایم ڈی اوپر ظلم کیا گیا کتنے مولوی حضرات تھے کتنے یہ اپنا سارے بزرگ بزرگواروں کے جو ماننے والے تھے وہ کتنے اٹھے تھے لاہور سے اور کراچی سے اور اسلام آباد سے اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی ہم دادا دربار کے ماننے والے ہیں یہ چیز یہ جو چیز کی گئی ہے یہ غلط کی گئی ہے کہاں سارے چلے گئے سارے خاتمے رسول صاحب لنگر کھاتے رہے کوئی چاول کھاتا رہا کوئی دال کھاتا رہا کوئی آملیٹ کھاتا رہا انہوں نے کہا چھوڑو جو مرتے ہیں مرنے دو ہمیں تو جو ہے وہ چاول چاہیے ہمیں بریانی چاہیے ہمیں پکوڑے چاہیے ہمیں سموسے چاہیے ہمیں مٹھائی چاہیے اور ہمیں برفی چاہیے اور آپ یہاں پر باتیں کر رہے ہیں اور جی وہ فلانا ہو گیا تھا اور جی یہ ہو گیا تھا اور بھائی یہ کوئی کوئی ہیر رانجا کی کہانی نہیں ہے خاتمے رسول صاحب آپ یہاں پر ہیر رانجا کی کہانیاں سنا کر یہاں بچوں کو جو ہے وہ بیچاروں کو جو ہے وہ محظوظ کرتے ہیں دنیا میں حقیقت دیکھیں کہ اس وقت حقیقت کیا ہو رہی ہے اور پاکستان خون کے آسر لوگ رو رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کدھر کی کدھر جو ہے وہ باتیں بنا رہے ہیں یہ حقیقت ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں جی ایم پیوں نے جو ہے وہ اسرائیل چلے گئے ایم پی جو ہے وہ انڈیا چلے گئے ایم بی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے ایم ڈی آنے دے ایم ڈی کو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے یہ آپ جیسے لوگ ہی تو کہتے ہیں سارا کچھ اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ جی عذاب آ گیا اور پھر کہتے ہیں جی عذاب نہیں آیا یہ کچھ اور آ گیا بلاؤں میں مولوی کو یہاں پر مولوی بیٹھے ہوئے بہت سارے وہ آپ کو ایک گھنٹے کی لیکچر بھی دیں گے اور ساتھ یہ بھی کہیں گے جی ہاں جی یہ بالکل عذاب جو ہے وہ آیا ہے لیکن جو ایم جی او کا نام آئے گا وہ کہیں گے جی ایم جی او کی وجہ سے عذاب نہیں آیا یہ کسی اور وجہ سے عذاب سے آیا اور بھائی جس قوم کے اندر جس قوم کے اندر انسانیت ختم ہو جائے جہاں پر ڈاکٹروں کو مارا جائے جہاں پر پولیس والوں کو مارا جائے جہاں کے آرمی کو مارا جائے جہاں پر جناب کھلاڑیوں کو مارا جائے جہاں پر ہر قسم کے لوگوں کو مارا جائے جہاں پر قتل عام کیا جائے اور پھر کہا جائے جی یہاں پر جو ہے وہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عذاب جو ہے وہ نہیں آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا عذاب ہے اب آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ کس کی آئیں لگی ہیں کس کی بدوا لگی ہے اور کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کا ستیہ ناش کر دے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لاہور میں نہیں آیا اچھا آپ کہہ رہے ہیں جی لاہور میں نہیں آیا جہاں سے بندے آئے ہوئے تھے وہاں پر جو ہے وہ عذاب آ گیا اب جن بندوں نے زیادہ گنا کیے ہوئے ہیں وہاں پر عذاب جو ہے وہ آ گیا اس میں تو کوئی کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہاں آپ کے پاس خادم رسول صاحب کوئی جواب کوئی ہے سوال کوئی سوال ہے تو میں ایک گھنٹے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں جو دوں گا ایک ایک یو ایس اے پر کیوں نہیں آیا یو ایس اے پر آیا ہے خاتم رسول صاحب اب سنیں میری باتیں آپ غور سے سنیں کان میں اگر ہے تو کان صاف کر کے میرے سنیں کیا آیا یو ایس اے میں سلاب یو ایس اے میں آیا کیٹرینا آیا یو ایس اے میں یو ایس اے میں ہیریکین آئے ہیں یو ایس اے میں اپنا مختلف ڈیزیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اس وقت یہاں پہ ایڈ چل رہی ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حساب نہیں ہے یہی سارا تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے پہ عذاب ہے دیکھیں وہاں طالبان ہندوستان کی ہر مسجد میں ہو اللہ تعالی ہم آپ سے دعا مانگتا ہے کہ امریکہ کو ستیہ ناس کر دے اور امریکہ کی ایڈ سے اینٹ بجا دے یاد کریں وہ جمعے کی جمعے کی جو نمازوں کے بعد جو بدوائیں مانگتے تھے آ گیا امریکہ میں بھی سارا کچھ اور کوئی سوال ہے تو آ جائیں آپ میں یہیں بیٹھا ہوں ایک گھنٹہ تمام آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا اور تسلی سے دوں گا آئیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <coughs> یاد بھائی ہر انسان نے مرنا ہے وہ کسی کی موت کیسے لکھی ہوتی ہے کسی کی موت کیسے لکھی ہوتی ہے تو وہی حساب کتاب ہے یار یونٹی صاحب یہ سکھ مین صاحب جو ہیں وہ دہری ہیں ناٹ مسٹیکن تو اگر میں غلط نہیں ہوں سکمین صاحب آپ لکھے لیکن ریگارڈ نہیں سکمین صاحب دیکھیں احمدیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے پاکستان میں لیکن ویسے اسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا مشکل ہے دیکھیں وہ کل بھی میں نے بات کہا تھا دیٹ واٹس اٹ دلڈ سوابی ڈسٹرکٹ میں آپ کے بہت زیادہ احمدی ہے ڈسٹرکٹ سوابی میں فرنٹیئر میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سوابی میں ہے اور ڈسٹرکٹ سوابی میں ٹھیک ٹھاک سیلاب آیا ہے اور احمدی حضرات بھی اس میں جام بحق ہوئے تو پھر وہ جو ہے آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگ بھی اس میں جام بحق ہوئے مطلب چاہیے تھا پھر ان کے علاقے جو تھا وہ بچ ہوتے آپ یہ دیکھ لیں جب طوفانی حضرت نور علیہ السلام آیا تھا جو اصلی مسلمان تھے یا جو اصلی مطلب ایمان والے تھے وہ تو بچ گئے تو پھر آپ کے لوگ کیوں جو ہے وہ بھی جام بحق ہو رہے ہیں یار دیکھیں طالب دعا صاحب میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا تھا حضرت خان عبدالغفار خان بابا پختون جو تھے وہ ایک بریلوی مکتبہ فکر سے رکھتے تھے خیالات وہ یہ صوفی ازم اور ان چیزوں میں بہت زیادہ وہ وہ تھے آگے تھے اور مے بی آپ مانتے نہیں ہیں اس بات کو لیکن وہ جاتے تھے ان مزاروں مزاروں پر ابھی آپ یہاں پہ مجھے کہہ رہے ہیں دیٹ وہ جو تھے وہ یہ کیوں جاتے تھے دیکھیں میں تو آپ کو تو پتا میں تو مزاروں وغیرہ کو نہیں مانتا لیکن اگر ابھی وہ جاتے تھے تو اس میں میری قصور تو نہیں ہے وہ اس مکتبہ ایسا سے تھے وہ مانتے تھے ان کی اپنا قصور ہے میرا تو قصور نہیں ہے نا طالب دعا صاحب تو تسی جو جاؤ وہ <coughs> وہاں پہ جو تھے ان کے مولانا صاحب تھے ان کی وہ کو تسی جو اس کی جو ہے چترول کرو مجھے جو ہے یہاں پہ بلیم نہ کرو <coughs> تو یہی تھا تو <laughs> نہیں سنی صاحب ابھی دیکھیں وہ بی آر بی کر لیتے ہیں پھر جو یہ ان کی جو ہے یہ ان میں خودداری ہوتی ہے اور یہ ان میں غیرت ہوتی ہے اور یہ ان میں جواب دینا کا حوصلہ ہوتا ہے تو افسوس کا مقام ہے طالب دعا صاحب میں صرف اتنا ہی حوصلہ تھا وہ پھر ابھی آہستہ آہستہ بھاگ گئے لیکن دیکھیں جہاں تک اور باتیں آ رہی تھی میرے خیال میں جانی بابا صاحب از یوزول جو ہے ماشاء اللہ آج اتنے فارم میں تھے اور جس تیزی کے ساتھ ان کی چیخ آ رہی تھی پھر جب جب میرے کان میں درد ہو جاتے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے جانی بابا کو اللہ تعالیٰ نے آج اچھی صحت دی ہے تو ہاں سنی لائن صاحب تو وہ کہہ رہے تھے دیٹ آپ یہ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں تو جانی بابا صاحب اتنے جو ہے تسی اتنا غم ہے تو تھی ایک ٹکٹ لو پاکستان چلے جاؤ اور سوات ویلی چلے جاؤ یہ کدھر اور ان لوگوں کو بچا لو اگر تھوڑا اتنے ہی دل میں غرب میں تو آپ چلے جائیں جب کشمیر میں ارتھ آیا تھا بہت سے پاکستانی تھے وہ میرپور مینچیسٹر سے واپس میرپور خاص چلے گئے تھے تو یہ کریں ٹھیک ہے ہم تو اے این پی والے آپ کو پتا ہے ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے تو وہی حساب کتاب ہے جہاں تک اور یہاں پہ بات آ رہی آئی تھنک ریگولرلی ہو رہی تھی سکمین صاحب دیکھیں جو آفتیں ہوتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ آتی ہے میں آپ کی لاجک کے ساتھ اس دن بھی ڈس اگری کر رہا تھا آج بھی ڈس اگری کرتا ہوں موت آنی ہے ہر بند کے لیے آتی ہے اور یہ کہہ دینا یار یہ موت ایسی تھی اور یہ موت اذیت ناک تھی اور یہ تھی اور یہ تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا ایک ہے تو پھر آپ آپ کو ایک سکمین صاحب آپ کی لاجک جو ہے بالکل جو ہے ڈیفائی ہوتی ہے ایک جو تھی فار ایگزامپل اگر آپ سب سے زیادہ جو ایک سخت موت دیکھنا چاہتے وہ میدان کربلا میں لوگوں کو آئی پیغمبر علیہ السلام کی جو فیملی تھی لیکن یہ جو تھا اللہ تعالیٰ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ بس ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو بہتر جانتا ہے لیکن ہم جو ہے اسے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے نہ اس پر جو ہے یہ کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے بھیجی بس اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہے وہ جس پر بندے پر کیا بھیجے ہے اسی لحاظ سے اگر آپ نے اور بھی دیکھ لیا اور لوگوں کی جو جام بحق ہوئے یا شہید ہوئے تھرو آؤٹ اسلامک ہسٹری تو فار انسٹنس حضرت وہ کون سے تھے وہ پیغمبر علیہ السلام کے جو چاچا تھے جن کو وہ ہندا آئی تھی اور اس کے ساتھ وہ تھا یار اس کا نام ہاں، حضرت امیر حمزہ رضی تعالیٰ عنہ تھے تو دیکھیں ان کی بے وجود کی بے حرمتی جو تھی اس ویشی نے کی تھی اور ہند نے کی تھی تو پھر جو ہے اگر آپ جو ہے اس پر ایک جو ہے اس کو ٹوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بندہ ٹوسٹ کر سکتے اس سٹوری کو لیکن نہیں وہ بھی جو تھا ایک بس ٹھیک ہے وہ بھی ان کی بربریت کی حد تھی جو کچھ ہوا بس ٹھیک ہے دیر از اے ریزن دیر از اے پرپز اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے which you and I always don't understand لیکن یہ کہہ دینا دیٹ یہ ایک عذاب ہے اور یہ اور وہ ہے اور یہ احمدیوں کی وجہ سے تو پھر احمدی خود اس میں کیوں جام بحق ہو رہے ہیں مطلب یہ جو ہے آپ کی جو ایک لاجک ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی مور سو اوور دین دس دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا بھی ہے وہ ایک بہت میسو لیول پر آیا ہے جب فار ایگزامپل قوم لوت پر عذاب آیا تھا وہ بالکل پوری قوم ختم ہو گئی تھی یہاں پہ تو پوری قوم نہیں ختم اٹھائیس ہزار کو تو پاکستان آرمی جو کہ میں سمجھ سب سے سلو ہوتے ہیں اس ریسکیو آپریشن میں انہوں نے بھی جو ہے اٹھائیس ہزار لوگوں کو بچا لیا وہ کہہ رہے ہو کہ پندرہ سو دو ہزار لوگ جو ہے جام بحق ہو گئے ہیں اور یار یہ جو پندرہ سو دو ہزار لوگ جو ابھی جام بحق ہو رہے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے سکھ صاحب تو یہ جب ایم کیو ایم اور اور پارٹیز جو ہے جوش میں آتی ہے یہ دو مہینوں میں جو ہے دو ہزار کو جو ہے جام بحق کر لیتی ہے وہ کراچی میں جب جوش میں آتے تو پھر دو ہزار کوئی فکر ہی نہیں ہے تو آپ پھر کہیں گے دیٹ کراچی پر جو ہے کنسٹینٹلی یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اے کے فورٹی سیون کے تھرو چل رہا ہے یہ جو ہے میرے خیال میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی سپر نیچرل پاور جو ہے اور ایکسٹریملی ان لمیٹڈ اور وہ اگر تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ پوری دنیا کو کر سکتے ہیں لیکن I personally don't see this as جس طریقے سے آپ آزاد کہہ رہے ہیں اس کو بھائی یہ تو بہت افسوس ہے آج جو کراچی میں ہوا یہ جو ایم پی اے صاحب جو ہے انفارچونیٹلی شہید کیے گئے لیکن نیئر وہ آپ کہہ رہے تھے لشکری جنگ بھی تھا اور اور چیزیں تھیں میں آپ کو قصہ کرتا ہوں یہ ڈی آئی خان میں کچھ مدت پہلے یہ یہ پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے مجھے یاد ہے یہ سات آٹھ سال پہلے کی بات ہے پانچ چھ سال دو ہزار ایک دو ہزار دو کی بات ہے تو دیا خان میں ایک کارڈیولوجی کارڈیا سرجن تھا وہ بھی تھے بائی چانس بنگش تھے تو اہل سے تھے انہیں ابھی جو ہے کسی ایڈیٹ نے وہ بھی موٹر سائیکل پر واردات ہوئی تھی کوئی آ گیا کوئی پیشنٹ باہر اور موٹر سائیکل سے اترا اور بندے کو شوٹ کر دیا وہ بہت مالدار تھا وہ بیکاز ڈیئر خان میں واحد کارڈیا کا سرجن ہو تو ابھی اس میں بندوں کی لاجک سمجھ نہیں آتی یار آپ ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں یار یہ تو اکراس دا بورڈ سنی شیوں کا دولہ کا علاج کر رہا تھا ایون دیو بندیوں کا اور اگر آپ تفکیریوں کا بھی کر رہا تھا تو ساروں کا علاج کر رہا تھا آئی ڈونٹ سی دا چلے جاتے ہیں دا کل exceedingly useful for society and pretty much اس کی کوئی وہ نہیں ہوتی ایک ایک ایلیمنٹ نہیں ہوتا in terms of causing any friction مطلب وہ ڈاکٹر صاحب جو تھے جنہیں انہوں نے آخر کار پھر ڈی آئی خان میں اسیسنیٹ کیا تھا تو وہ بھی جو تھا وہ میرے خیال میں اس میں اگر اپنی مسجد کبھی جاتا ہے جمعے کے دن وہ صبح سے شام تک کلینک میں بیٹھا ہوتا تھا اس نے کسی کے ساتھ کیا زیادتی کی تھی تو افسوس کا مقام ہے حضرت کو سو یہی حساب کتاب ہے regardless of whatever is happening اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے تو سکمان صاحب I with you on this whole analysis but let see how things turn out آپ آئیں جی السلام علیکم جی اور جانی بابا کو ایک میسج ہے اگر ہے کمرے میں نہیں چلے گئے آئیں جی ہاں جی بہت شکریہ جناب آپ کا اچھا میں آپ کو ایک دو چیزیں واضح کر دوں ایک تو یہ اپنا جی ایس پی صاحب کہ جب عذاب آتا ہے تو اس کا اچھوں کے ساتھ کچھ جو ہیں وہ برے بھی جو ہیں اور یا بروں کے ساتھ جو ہیں کچھ اچھے بھی جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اب ایک فرض کریں ایک ایک بڑا نمازی پریزگار ہے اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ چیز آ جاتی ہے کہ درخت گر جاتا ہے تو یہ یہ آپ کہیں جی او اس پہ کیسے عذاب آ گیا تو یہ ضروری نہیں ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں بروں کے ساتھ کچھ اچھے بھی جو ہیں ان پہ بھی عذاب ان پہ بھی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ آ سکتی ہے جہاں تک آپ نے کہا جناب کہ یہ جو آپ نے سرجن کی بات کی ہے کہ جناب وہ شیعہ سنی دونوں کا علاج کرتا تھا اور اس نے جو تھا وہ کیا کیا اور اور کون جو ہے یہ کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ شیعہ تھا تو ایک تو یہ ہے کہ ایک وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ شیعہ کو مارنا اور ہمیں جنت میں جو ہے وہ بھیجے گا اس کا ایک تو ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن بہت ہنسے گا اور کہے گا کہ yes boys you did a good job you um and now I'm gonna announce that you will go in heaven اور ہورے آئیں گی اور پھر سارا استقبال کریں گی اور تالیاں بجیں گی اور اس کے بعد ایک تو یہ ہو گئی دوسری یہ ہو گئی کہ فرض کریں جی کہ اگر ایک ایک لاکھ پتی ہے یا کروڑ پتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھتا ہو یا کلینک میں بیٹھا رہتا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے وہ اپنی پیسے دے دے وہ چندہ دے دے اس کے مطلب اور اس کے اس اس کے کے حساب سے کوئی چیز بن جائے گی تو وہ ان کے لیے پرابلم کھڑی کر دے گی کہ جناب دیکھیں یہ کروڑ پتی ہے چندہ دے گا ایک اور چیز بن جائے گی تو یہ ہمارے لیے ایک پرابلم بن جائے گی اس لیے پیسے والوں کو اس کو ایک دم مارا جائے تاکہ ان کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے تیسری وجہ یہ ہوگی کہ اگر ان میں سے کسی کو مارا جا رہا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ خوف و ہراس پیدا کر دیا جائے لوگ ڈر جائیں اور لوگ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپا لیں یہ چار وجہ جو ہے اپنا جی ایس پی صاحب ان لوگوں کو جو ہے وہ مارنے کی جو ہے وہ وجوہات جو ہے وہ بنتی ہے لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو اناؤنس کرے گا کہ بھائی تمہیں جنت کی بشارت ہم دیں گے اور تم جنت میں جاؤ گے اب میں آتا ہوں اس کے اوپر یہ تو آپ کو سیٹسفائیڈ ہو گئے ہیں اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کریں میں آپ کو آج پھر سیٹسفائیڈ پوری طریقے سے I will satisfy you from head to toe اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جناب میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو میں آپ کو حل کر دوں گا اس کے بعد جناب جہاں تک پاکستان میں اعزاب کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا دل سے یہ یقین ہے کہ دیکھیں یقیناً جہاں پر لوگ ظلم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے اور اگر اگر ان پہ کیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ قوم لوت کی بات کر رہے ہیں جی ساری قوم کو جو ہے برباد کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے سب کو مار دیا بھائی صاحب جی ایس پی صاحب یہاں پر اللہ تعالیٰ is giving you time my friends اللہ تعالیٰ آئی تعالیٰ گیو یو مور ٹک and see please forgive me جائیں آپ جی ایس پی صاحب وہاں ایم ڈی جی یو کی اگر کوئی عبادت گاہ جہاں کھڑکائے کون میں جی ایس پی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں ایم جی او کے لیے جائیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دیا کہ توبہ کرو توبہ کرو میں تمہیں پھر وقت دے رہا ہوں اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر پورا عذاب کر کے اس قوم کو ختم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ تمہیں مولت دے رہا ہے کہ جاؤ اور اپنے آپ کو ٹھیک کرو اور یہی تمہارے لیے مولت ہے ہاں آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک منٹ میں تمہارا جی آپ ستیہ ناش کر دے لیکن نہیں وہاں پر ابھی بھی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے رحمت کے دروازے ہیں جب تک کہ آپ توبہ کریں گے اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں گے پھر جو ہے آپ کا سلسلہ جو چلیں گے جی ایس پی صاحب ہاتھ کھڑا کریں اگر کوئی اور سوال ہے بیٹھا ہوں میں آپ کے لیے آئیں جی اپنا تمو جان جی مائک آپ کو دیتا ہوں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج تک ایسا دعویٰ میں نے آج تک کبھی کا نہیں سنا کہ جو بھی تکلیف ہو بتا میں سوال کرنے لگا ہوں ذرا مجھے اس کا جواب دیجیے گا لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیں جنرل جو بات ہو رہی ہے عذاب کی پاکستان پہ جو عذاب آیا ہوا ہے وہ بحیثیت قوم آیا ہوا ہے کہ مسلمان دین اسلام کو بھول چکے ہیں اور دنیا میں جو ہیں تو وہ گرک ہو چکے ہیں یہ وہ وجہ ہے کہ جو ان پہ عذاب آیا ہوا ہے لیکن جہاں تک آپ نے بات مرزائیوں کی کی ہے تو یہ بتائیے محترم جو مرزائیوں کو جس دن شہید کیا گیا ان پہ کس چیز کا عذاب آیا تھا ہم پہ تو ان کی وجہ سے عذاب ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے محرم کسی کو دنیا میں جو انسان جو ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا انسان اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو اس اس کے کے بچے اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے یہ بتائیے اس سے پہلے مرزائیوں نے کس کے ساتھ زیادتی کی تھی کہ ان کو اس قسم کی سزا دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لوگوں نے آ کر اس کو قتل کر دیا یہ ذرا مجھے مائک پہ آ کے بتائیے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز عذاب نہیں ہوا کرتی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہر چیز عذاب نہیں ہوا کرتی میرے پیارے بھائی شیب ابی طالب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے اور کافی عرصہ ادھر رہے تھے وہ کس چیز کیا ان میں بھی کسی چیز کا عذاب آ گیا تھا وہ جو لوگ محسور ہو گئے تھے اور ایک جگہ تک لمیٹڈ ہو گئے تھے شہر سے باہر چلے گئے تھے ٹھیک ہے تین سال وہ آپ اس کو کیا مطلب عذاب دیں گے عذاب ہمیشہ نہیں ہوتے امتحانات بھی ہوتے ہیں بلکہ میں کہوں گا صبح سرحد کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل سمجھا ہوا ہے کہ اس کو امتحانوں کے قابل ہیں یہ لوگ یہ میں شکر ظلم ہوا ہے لوگ مرے ہیں بالکل لیکن میں سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نے ہمیں ہی اس قابل سمجھا ٹھیک ہے نا یہ میں سے بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اسی قابل سمجھا جانا جو ہمیں رگڑے لگ رہے ہیں انسان جو قربانی امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں دی ہے وہ امام علی مقام ہی دے سکتے تھے کسی اور کی مجال کسی اور کی ہمت نہیں تھی کسی اور کی اتنی استطاعت نہیں تھی ہم ان کو ظلم نہیں کہیں گے ان کی غلطیوں کا ان کو بدلہ نہیں کہیں گے بلکہ جس امتحان سے گزارنا تھا اور اس کے جو دیرپا اثرات آنے تھے وہ صرف امام علی مقام ہی کر سکتے تھے تو امتحانات ہوتے ہیں کبھی کبھی کبھار ہر بار جو ہے تو عذاب عذاب جب آئے گا وہ پوری امت سے آئے گا پوری مت کو جو آیا ہوا ہے کہ ہم جو محکوم بنے ہوئے سیلاب صرف اس چیز کا نام نہیں ہے سیلاب ہی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ سیلاب آ گیا جناب ہم پہ عذاب آ گیا یہ امتحانات ہیں یا پھر بحیثیت مسلمان جو مسلمان ہیں ہم لوگ تو ہم پہ یہ اللہ تعالیٰ ہم جو دنیا میں غرق ہو چکے ہیں دنیا میں غرق نہیں یعنی کہ قادیانی کو ہم نے مارا تو ہم پہ عذاب آ گیا دنیا میں جو ہم غرق ہو چکے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور انسان کو اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری اوقات اس سے زیادہ کی نہیں ہے سارے ہمارے غوری میزائل ایٹم ٹیک سب کچھ فیل ہو گیا کچھ بھی نہیں کر سکے لوگ مر رہے تھے ہم دیکھ رہے تھے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے امتحان لیتا ہے کہ تمہارے پاس ارب روپے تھے قیامت الدین زرداری سے پوچھا جائے گا غلام احمد بلور سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس ارب روپے تھے تم نے غریب لوگوں کی مدد کی یا نہ کی تو ہر چیز عذاب نہیں ہوا کرتی پیارے بھائی جو عذاب ہوگا تو وہ پھر لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ عذاب کیا چیز ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی سزا دینی ہے کہ نہیں دینی جو لوگ نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی تو سزا دینی ہوگی تو آپ آجیے میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، بہت شکریہ جناب اپنا تمو جان صاحب آپ نے میرے خیال میں یا تو آپ بھولے ہیں یا آپ نے بڑی اکرمندی کے ساتھ ڈنڈی مارنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے دیکھیں تمبو جان صاحب جب ایم ڈیوں پر گولیاں برسائی گئیں تو اس وقت وہ اللہ اکبر کا نام لے رہے تھے انہوں نے جب اللہ اکبر اذان کی ان پر جو ہے وہ گولیاں برسا دی گئی یہاں پر آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس قوم پر امتحان ہے یہاں پر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جناب پوچھیں کہ ان پر عذاب جو ہے وہ کیسے نازل ہو گیا اور دوسری قوم کے اوپر جہاں پر واقعی عذاب ہو چکا ہے اسے کہہ رہے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک ایک جو ہے وہ امتحان دے دیا امتحان ان سے لیا جا رہا ہے دیکھیں ذرا دیکھیں ذرا الفاظ کا ہیر پھیر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ایک طرف جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ عذاب جو ہے وہ جو ہے وہ ہو گیا جو کہ لڑکیوں کو اسکولوں کو جو ہے وہ بم کے دھماکوں سے جو ہے اڑا رہے ہیں وہاں پر جو ہے عورتوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اعزاب نہیں ہے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا ہے بڑا زبردست یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عذاب ہے عذاب کیسے ہے آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں آپ کو تو میں نے دے دیا آپ کا جواب تو میں نے دے دیا آپ کو کہ جناب جو اللہ اکبر کہنے والے ہیں ان پر جو ہے وہ عذاب کیسے آ گیا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں انہوں نے تھے اللہ اکبر کہی اور وہاں پر ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا آپ کہہ رہے ہیں جی ان کے اوپر عذاب جو ہے اس کی بات کریں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان پر عذاب کیسے آ گیا ان پر عذاب نہیں آیا ان پر تو ظلم کیا گیا آپ مجھے یہ کہیں کہ جناب ان پر ظلم کیوں کیا گیا اور پھر میں آپ کو یہ جواب دوں گا کہ جو ظالم تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا ہمیشہ مظلوم پر کوئی کوئی عذاب نہیں ہے ظالم پر عذاب ہے یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ نہیں ہے یہ عزم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روٹی تنگ کر دی اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پانی بند کر دیا اس قوم کو جو ہے بے یارو مدد کر دیا اس قوم کو دیا اس کو جو ہے وہ آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے اس کو آپ ایزاب کر سکتے ہیں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایزاب میں اور ٹیسٹ میں فرق کیا ہے کم از کم یہ ہے کہ یہ تو آپ کی نالج میں جو ہے اضافہ ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کیونکہ کنفیوز ہیں آپ ٹوٹلی کنفیوز ہیں ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بحثیت مسلمان پوری قوم پر عذاب ہے اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں جی عذاب ہے اب کہتے ہیں جی نہیں نہیں نہیں نہیں یہ عذاب نہیں ہے یہ ٹیسٹ ہے پہلے تو آپ اپنے آپ درست کیجئے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کا مطلب پوری قوم میں کیا پختونخوا وہ پوری قوم میں نہیں ہے یا وہ علیحدہ ہیں پہلے آپ اس کو ذرا ڈفرینشیٹ کیجئے پھر آپ مجھ سے دوبارہ جو ہے بات کیجئے کیونکہ آپ کی جو باتیں کر رہے ہیں کبھی آپ لیفٹ میں جا رہے ہیں کبھی آپ رائٹ میں جا رہے ہیں ایک طرف رہیے یا تو کہیے یہ پوری قوم کے اوپر عذاب ہے یا یہ کہیے کہ پوری قوم پر ایک ٹیسٹ کیا جا رہا ہے لیکن پانچ منٹ پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ بحثیت مسلمان یہ اس قوم پر یہ عذاب ہے آئیے جناب اب اگر اگر آپ کو پھر میں آپ کو چانس دیتا ہوں کہ دوبارہ ریٹریو کیجئے اور دوبارہ اپنے الفاظ پر غور کیجئے اور بتائیے کہ جو آپ نے پہلے کہا تھا وہ ٹھیک تھا یا جو اب کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے آئیں جناب میں مائک آپ کو دیتا ہوں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کا تو دعویٰ یہ تھا کہ مجھ سے کسی کے بھی سوال پوچھ لیں تو میرے پاس اس کا جواب ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کے ساتھ اسی اسٹیٹس میں بات کی اب میں آپ کے ساتھ ذرا بچوں والے اسٹائل میں اور سیدھے سادے انداز میں آپ کو سمجھاؤں گا جب کبھی بھی دو بندوں میں بحث ہو رہی ہوتی ہے اور جب اگلے پہ التزامی سوال کیا جاتا ہے اگلے کی دلیل سے نقص نکالا جاتا ہے وہ جو جو بندہ نقص نکال رہا ہوتا ہے وہ اس کی دلیل نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کی دلیل کا نقص ہوتا ہے اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیے گا میں نے جو آپ سے کہا کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے کہا یہ ان پہ عذاب ہے اس کا میں نے آپ کو اس دلیل کو سے نقص نکالا ہے جب میں نے کہا کہ وہ جب نماز پڑھ رہے تھے جب وہ آپ بقول آپ کے اللہ اکبر انہوں نے کہا اور ان پر فائرنگ ہو گئی ان پہ کس چیز کا عذاب نازل ہوا تھا آپ نے مجھے اس بات کا ابھی تک جواب نہیں دیا یہ آپ کی اس دلیل میں سے میں نے نقص نکالا ہے میری بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے جب آپ بات کریں گے تو بحثیت مسلمان قوم پوری دنیا کی آپ بات کریں گے لیکن جب آپ اسپیسیفک ایک ایریا کی بات کریں گے تو ہم پھر یہاں پر ایک امتحان ہے اگر ایسی چیزوں کو دیکھنا لگ جائے کہ جناب وہ مرزائیوں پہ حملہ ہو گیا تو جناب اس کے بدلے میں یہ ہو گیا یہ ان کی طرف سے عذاب آ گیا بڑی کمال بڑی حیرت گال گالے جی مرزائی کوئی کسی اور قوم سے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا وہ ایک قوم تھی تب بھی ان پہ عذاب آیا تھا میری بات سمجھ رہے آپ کے نہیں سمجھ رہے بحث سے قوم آپ نے بات کرنی ہے پھر تو پورے پاکستان پہ عذاب آنا چاہیے بلکہ پورے پاکستان چھوڑ دیں پورے مسلمانوں پہ عذاب آنا چاہیے کیونکہ پورے پاکستان نے قادیانیوں کو جو ہے تو کافر قرار دیا ہے ابھی تک تو ان کو کوئی عذاب نہیں آیا روٹی کا تنگ ہو جانا ٹھیک ہے رسک کا تنگ کر دیا جانا کسی جی، جب کسی بندے کو کسی کی جگہ پر محسور کر دیا جانا جی، کہ شعب ابی طالب میں جب پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال رہے کیا وہ عذاب تھا یا امتحان تھا آپ نے مجھے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا کربلا کے میدان میں امام علی مقام کا امتحان تھا یا عذاب تھا آپ نے مجھے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا اگر ہم عذاب کی طریقے سے دیکھیں گے تو پوری امت دیکھیں تو مسلمان ہر جگہ پہ ضرور رکھوا رہے ہیں مسلمانوں کا زوال ہے اصل میں لیکن آپ پرٹیکولر اگر آپ سیلاب کی بات کریں گے تو سیلاب عذاب نہیں ہے بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں یہ امتحان بھی تو ہو سکتا ہے آپ اس کو صرف بھی کیوں گردان رہے ہیں آپ اس کو صرف عذاب بھی کیوں گردان رہے ہیں جناب امتحان بھی ہو سکتا ہے یہ جو وہاں پر معصوم بچے بوڑھے مرے ہیں انہوں نے آ کر کاجیان کی مسجد میں فائرنگ کی تھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کہہ رہے ہیں جی انصاف کرنے والا ہے انصاف قسم کس قسم کا کر رہا ہے کہ جس آدمی نے قتل کیا وہ بج گیا ہے وعلیکم السلام اور جس نے قتل نہیں کیا اس کو لا کر مار دیا ہے یہ انصاف ہے آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس قسم کی انصاف کی توقع کرتے ہیں انصاف تو تب ہو کہ رحمان بابا کے مزار پہ ایک بندے نے حملہ کیا وہ پاگل ہو گیا اسپتال پہنچ گیا تھا جا کر مشق اخبار اٹھا کر پڑھ لیے یہ عذاب ہے اب اس کو تو میں مانتا ہوں لیکن جو قاتل ہے وہ نہ پکڑا جائے اور معصوم بچوں کو مار دیجیے کون سا عذاب ہے اس کا مطلب ہے کہ کاریانوں نے کوئی دعائیں بھی کوئی ٹھیک نہیں کی یا پھر اللہ جو ہے وہ کوئی انصاف کرنے والا ٹھیک نہیں ہے آپ جب کو بحث قوم بات کریں گے بحث مسلمان بات کریں گے تو پوری دنیا کے تناظر میں بات کریں گے جب آپ صرف یہ جو زلزلے کو سامنے رکھتے ہیں یا کھانے پینے کو سامنے رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جناب کہ یہ جناب عذاب آیا کیوں عذاب آیا عذاب کیوں کہ انہوں نے کاریان پہ فائرنگ کر دی تھی اس وجہ سے ان پہ عذاب آیا ہوا ہے یعنی عجیب سی منتق ہے وہ فائرنگ کرنے والے ہو سکتے ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہو سکتا ہے ان کا تعلق سندھ سے ہو صبح سراج نہیں نہ ہو میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں پھر کیا ہوگا وہ لوگ تو زندہ بیٹھے ہوئے بے گنا لوگ مر گئے ہیں یہ کس قسم کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کس اللہ کو آپ مان رہے ہیں بھائی اگر یہ عذاب ہے بھی تو کاجیانی کو بدواؤں کی نہیں ہے ہمارے جو ہم نے جو دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ نے بدوائیں دی اور ہم پہ عذاب آ جائے یہ میری دلیل ہے یہ ہے میرا آرگومنٹ اگر آپ عذاب پہ بھی ہیں اگر آپ عذاب پہ بھی ہیں تو میری دلیل پھر یہ ہے اور اگر آپ اور امتحان قوموں پہ آتے ہیں جس کی مثال میں نے آپ کو شیب ابی طالب کی دی ہے اور امام علی مقام کی دی ہے اس سے بڑے کیا وہ ان سے کوئی بزرگ ترین ہستیاں ہوں گی کیا ان سے زیادہ کسی نے نیک عمل کیے ہوں گے نہیں یہ ہے وہ پوائنٹ جو میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ قادیانیوں کی بدوائیں یہاں پر نہ لائیں سے پہلے کافی مسجدوں میں بم بلاسٹ ہو چکے ہیں وہ کن کو بدوائیں لگیں گی ابھی تک کافی مسجدوں میں بم بلاسٹ ہو چکے ہیں ان کی بدوائیں تو ابھی تک نہیں لیں گی ان کی بدوائیں تو بھائی ابھی تک نہیں لے گی امریکہ تو میزائل پھینکتا جا رہا ہے وزیرستان میں آٹھ سو نو سو ہزار لوگ جو ہیں شہید ہو گئے ان کو تو ابھی تک کوئی بدوا نہیں لے گی بھائی کیترینا کب آیا تھا بھائی کیترینا کب آیا تھا اب کیا ہو رہا ہے جب سے ڈرون اٹیک شروع ہوئے ہیں ہاں جی بھائی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دیکھیے جی آپ کو تو پتا ہے دیٹ میری عادت ہے being a left wing Pakhtun freedom loving کہ میں ہر وقت جو ہوں کمزور کے ساتھ رہتا ہوں تو تمرجن صاحب کیونکہ یہاں پہ سارے جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ تو میرا خیال فکس ڈبیٹ میں میں نارملی اعلان یہ اوپنلی نہیں کرتا وہ سمجھی جی ہوئی بات ہوتی لیکن یہ آج پھر مجھ پر کفر کا فتوا لگ سکتا ہے تو میرا خیال میں اسے اوائڈ کرنے کے لیے جو ہے میں پہلے سے یہ اعلان کر دوں doing it for the sake of the debate لیکن دیکھتے ہیں ایک اور بات یہاں پہ پوچھتے ہیں نہیں لیکن چکمین صاحب اوکے وہ تو ایسی میں کہہ رہا ہوں لیکن جہاں تک ایک کوشچن میرا اس میں تھا جن صاحب تو ٹھیک باتیں کہہ رہے ہیں دیٹ وہ عذاب وغیرہ لیکن ایک تو یہ آپ کہہ رہے وہ فائرنگ ہوئی وہاں پہ مسجد میں تو یار دیکھیں وہ آپ تو پھر کہہ رہے بائی ڈیفالٹ جو ہے میجورٹی آف پشتون جو کہ کو کچھ بھی نہیں کہتے وہ ساری گلٹی ہیں مطلب اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ہم پشتون جو ہے اسپیشلی یہ چار سوابی مردان کے جو علاقہ یہ تو سارا اے این پی کا ووٹ ہے سارا سر اے این پی کا ووٹ ہے چار سدے تو حضرت غفار خان بابا رحمت اللہ علیہ کا جو ہے گھر تھا تو وہاں پہ جو ہے دیکھیں غفار خان بابا نے تو آپ کی مرزا صاحب کو کہا تھا کہ تم جو بٹو کو ووٹ نہ دینا میں جو جو تمہیں کافر نہیں ڈکلیئر کروں گا یہ تو ولی خان کی کمٹمنٹ تھی اور آپ کے جو ہے اس وقت جو تھے جو گورنمنٹ خلیفہ تھے انہوں نے اگریمنٹ بھی کی تھی وہ آخر میں جو ہے ایک فیکٹ ہے یہ فیکٹ تھا یہ <laughs> پھر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں ایکسیلنسی صاحب یہ لاجک دیکھے ایک تو ان کے ساتھ اچھا بلے بھی وہ کر رہے تھے اس علاقے کے لوگ اور اوپر سے یہ انہوں نے ابھی عذاب بھی ان لوگوں پر بیچ دیا تو تمج سکھ سکھ مین صاحب دیکھیں یہ جو تھا یہ سارا اور موجود مدیر کے میں بیٹھتے ہیں یا موری کے لاہور ماتی بیٹھتے ہیں وہ کون سا علاقہ ہے نام جاتے ہیں مجھ سے لیکن ان کا جو گڑھ ہے منصورا ہاں تو دیکھیے سکھمان صاحب منصورے پر جو ہے عذاب نہیں آتا وہاں سے تو یہ ساری چیز چل گئی ہے لاہور پر تو کچھ نہیں ہو رہا اور تسی تسی جو کہہ رہے ہو دیٹ یہ عذاب ہم پر آنا ہے تو دیکھیں تواڑے خلاف جو پروسیکیوشن شروع کی وہ کسی پشتون ملا نے نہیں کی ہم تو لیو اینڈ لیٹ لیو کا حساب کتاب تھا ہم تو بڑے خوش تھے آپ لوگوں کے ساتھ ہم تو ہندوؤں کے ساتھ بھی جو تھے ہم نے وہ جو کہا تھا وہ جو کیا کہتے ہیں گاندھی جی کا کیا تھا وہ آشی رام ٹھیک ہے وہ تو ہم ایک ہپی سٹائل جو تھی ہماری موومنٹ تھی ویری ریلیکسڈ ویری ہیپی اور وہ جو ہے میجورٹی پشتون جیسے ہی ہے لیکن آپ جو ہے آپ جو ہے آپ سارے کہہ رہے مطلب وہ گلٹی پارٹی جو ہے وہ تو دوسرے ہے نہر کی دوسری طرف ہے تو آپ کی لاجک جو ہے آپ جو یہ جو ابھی یہاں پہ جو یہ سیلاب آیا آپ سارا ہم پر ہی بلیم ڈال رہے ہیں وہ گلٹی پارٹی جو ہے بچ گئی ہے تو سکھ مین صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ <clears throat> آپ کے احمدیہ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں کیا اللہ تعالیٰ جو ہے ٹھیک علاقے پر جو ہے سیلاب نہیں بیچ سکتا ہمارے لیڈرز نے تو کچھ نہیں کیا ہم نے تو آپ کے خلاف موومنٹ بھی نہیں چلائی اور دیکھے وہ سندھیوں کا جو تھا ذوالفقار علی بٹو وہ آپ کے بڑا خلاف تھا وہ سندھی اور پنجابی رہ گئے اور اللہ تعالی نے ہم عذاب بھیجنا تھا سکھ مین صاحب میرے خیال میں آپ کی جو لاجک ہے یہ بڑی کمزور ہے یہ جو ہے آپ جس طریقے سے یہ بات بیان کر رہے ہیں اس کی دلیل مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم نے تو کبھی بھی آپ کے ساتھ اور آپ کے خلاف کچھ نہیں بولے تو وہی حساب کتاب ہے جہاں تک اور باتیں آ رہی ہیں سکمین صاحب جب قادیانیوں کے خلاف رائٹس بھی ہوئے تھے نائنٹین ففٹیز میں سب سے کم لوگ این ایف پی میں اس وقت کے این ایف پی میں جو تھے وہ جام بحق ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے سکھمین صاحب سکمین صاحب جو کچھ گھر جو سوابی ڈسٹرکٹ سوابی میں برن ہوئے تھے ڈسٹرکٹ سوابی میں میجورٹی جو احمدی حضرات تھے وہ لینڈ لارڈس تھے وہ طبقہ سے تھے یہ خان عبد القیوم خان کی فیملی سے کچھ لوگ بھی تھے وہ مالدار لوگ ہیں ان کو پہلے نے گورنمنٹ نے پہلے سے باہر سیف پیس دیا تھا تو آپ جو یہاں پہ باتیں کر رہے سکھ مین صاحب میرے خیال میں یہ بہت زیادتی کے تعالیٰ کا عذاب آنے ان ان جماعتوں پر آنا چاہیے مطلب پورے ملک اور منصورے نے پورے ملک تباہ و برباد کر دیے انہوں نے تھوڑی جو ہے احمدیوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہے وہ پرابلی آپ پر حملہ بھی انہوں نے آرگنائز کیا تو آنے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لانا ہے سیلاب ان پر لانا ہے اور میلکم کو ٹھہرنا آتا بھی نہیں یہ تو پانی میں سے ٹو نیچے چلے جائے گا تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں آئے سکمین صاحب آئے السلام علیکم اچھا بہت شکریہ جناب آپ کا میں ایک دو باتیں اپنا کیا کہتے ہیں تمبو تمبو جان صاحب آپ ہیں تمبو جان صاحب تمبو جان مسٹر تمبو جان تمبو جان صاحب آپ میرے خیال میں آپ کنفیوز ہیں آپ نے کہا کہ جناب میرے سوال کا یہ جواب نہیں دیا کہ جناب شیب ابھی طالب میں اگر حضور تین سال تک رہے تو ان پر جو ہے وہ کیا عذاب تھا یا کیا چیز تھا دیکھیں عذاب ان پر ہوتا ہے عذاب ان پر ہوتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہاں پر کیا کوئی ظالم تھے لکھیے یس یا نو لکھیے کہاں گئے تمبو جان صاحب لکھیے وہاں شیب ابھی طالب میں کیا ظالم تھے لکھیے یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر الزام لکھیے تو پھر ختم ہو گئی بات بات ختم ہو گئی پھر فیصلہ یہ ہوا فیصلہ یہ ہوا پھر غور سے سن لیجئے پر آپ پھر رپیٹ کر رہا ہوں میری بات ریکارڈ کر لیجئے جہاں پر ظلم ہوگا وہاں پر انصاف ہوگا اور جہاں پر انصاف ہوگا وہاں پر جو ہے وہ پروسیوشن بھی ہوگی دیکھیں جب ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے دین کو جو ہے وہ چھوڑ دیا مسلمان دین سے ہٹ گئے اور ہم اس کو عذاب کے طور پر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ ساری نشانیاں ہیں آپ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہے یہ ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے مجھے اب پہلے تو یہ واضح کیجئے میرے جیسے بندے کو کہ ایزاب کہتے کس کو ہیں پہلے تو مجھے یہ واضح کر دیجئے آج مولوی بیٹھا ہے تو مجھ سے یہ واضح کر دے کہ ایزاب کس کو کہتے ہیں کیا ایزاب اس کو کہتے ہیں کہ اس قوم کو پورا ختم کر دیا جائے کیا ایزاب اس کو کہتے ہیں اس اس اس ملک کے لوگوں کے ملک کی زمین تنگ کر دی جائے کیا ایزاب اس کو کہتے ہیں کہ وہ بندہ روٹی کا متاج ہو جائے کیا ایزاب اس کو کہتے ہیں کہ بندہ پانی کا محتاج ہو جائے کیا عذاب اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کی زمین تنگ کر دی جائے عذاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ایک بم مار دیا کہ جی عذاب ہو گیا عذاب کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے عذاب کسی صورت میں جو ہے وہ آ سکتا ہے آئے پہلے مجھے آپ اس ڈیفینیشن بتائیے تمبو جان جی مائک میں آپ کو دیتا ہوں پہلا بات جو ہے میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ جہاں پر ظلم ہوگا جہاں پر زیادتی ہوگی وہاں پر اعزاب ہوگا دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اعزاب کی ڈیفینیشن کیجئے کہ عذاب کہتے کس کو ہیں آئے میں مائک آپ کو دیتا ہوں جی السلام علیکم یہ بتائیے کہ جو سیلاب میں جو معصوم لوگ مرے ہیں نے جی دیکھی آپ سے زیادہ واپردہ تھے کیا آپ نے ان کے حالات ہی دیکھے آپ سے زیادہ نماز گزاری ہیں کیا آپ نے ان کے حالات ہی دیکھے آپ سے زیادہ حلال کھانے والے ہیں ان پہ عذاب کس چیز کا آئی ہے آزاد ہیرا منڈی پہ کیوں نہیں آتا یہ کس قسم کا اللہ ہے اور عذاب ظالم پہ آتا ہے مظلوم پہ نہیں آتا صبح سراب کے لوگ تو مر رہے ہیں بموں میں بھی وہ مر رہے ہیں میزائلوں میں بھی بھی وہ مر رہے ہیں یہ کس قسم کا عذاب ہے عذاب ظالم پہ آتا ہے یا مظلوم پہ آتا ہے آپ ذرا مائک پر آ کے مجھے یہ بتائیے آپ نے جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں عذاب آتا ہے ظلم کرنے والا بھی ہوتا ہے ظلم سہنے والا بھی ہوتا ہے عذاب کس پہ آتا ہے ذرا مائک پر آ کے مجھے یہ بتائیے السلام علیکم مولانا صرف واحد صاحب کا ہاتھ دو تین دفعہ گر گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے آ جائیں جی مولانا صاحب جمپ ماریے گا پھر آپ باتیں کرتے رہیں آ جائیں جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی الحمد بس میں ابھی ابھی حاضر ہوا مجن بھائی اور سکھ مین صاحب کے جو سوال جو آپ سنا میں صرف تھوڑا ایک مقدمہ بیان کر دوں اس کے درمیان میں کہ اول تو یہ ہے کہ عذاب کی تشخیص کون کرے گا پہلی بات تو یہ دوسرا یہ ہے کہ عذاب کی تشخیص کے بعد جو ہے اس کے اوپر نتیجہ کیا نکالیں گے ہم کہ یہ عذاب آ گیا تو اب نتیجہ کیا نکالنا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار حالات آئے تو اگر حالات کا آنا عذاب ہی کا سبب ہوتا ناؤز باللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے ان کو بخار بھی آیا غشی بھی تاری ہوئی فقر فاقہ میں بھی رہے تو حالات کا آنا یہ صرف بطور عذاب کی نہیں ہے رفیع درجات بھی ہے لینا بلوکم ائی کم احسن و عملہ ورفانہ بابقم بادن دراجات لیبلوکم فیما آتاقم ایسے بہت ساری قرآن شریف کی آیتیں اس کے اوپر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھ پر جو پریشانی آئی تو مجھے تو اپنی طرف سے کہنا چاہیے کہ یقیناً میں قصوروار ہوں خطا کار ہوں سیاہ کار ہوں گنےگار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ جو ہے یہاں دنیا میں دھو رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آخرت میں مجھے جو ہے صاف شفاف کریں گے تو جس کے اوپر مصیبت آئی وہ اپنی زبان سے یہ کہے لیکن دوسرا اس کو ایسا نہ کہے کہ تجھ پر عذاب آیا ہے اور تو بھگت رہا ہے یہ ہمیں نہیں کہنا ہے ہمیں دوسرے کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے کو یہ کہ تو بھگت رہا ہے اور تجھے جو ہے یہ ساری تیری باتیں جو ہے تیرے اپنے کیے ہوئے کے نتیجہ ہے ہاں خود کو اس کو اپنی طرف سے یہ کہنا چاہیے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میری میری میری صفائی کر رہے ہیں اور میں اس پہ خوش بھی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا ہی میں سب کچھ میرا صاف کر دیں تاکہ آخرت میں میرا درجہ بلند رہے لیکن دوسرے کو اس کو یہ کہنا ہے تسلی دینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر رہے ہیں یہ کہنا ہمارے یہاں گجرات میں احمد آباد میں فسادات ہوئے کافی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تو کچھ مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے دھندے ہی ایسے تھے شراب بیچتے تھے جوا کھیلتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اللہ نے فیصل بنایا ہے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے اعمال بھی میرے سامنے ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی تو کیوں نہیں آیا کہ آپ اللہ کے مرگزیدہ بندے ہو گئے ہیں مقبول ہو گئے ہیں ایسا کیوں کہتے ہو ان کو یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضا و قدر کے فیصلے تھے اور یہی وہ لوگ تھے جن کو تم جوا کھیلنے والے کہہ رہے ہو اور جن کو تم شرابی کہہ رہے ہو انہوں نے تو مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ رہ کر جو ہے دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا اور آپ کی مسجدوں کی حفاظت کی ہے اور آپ کے مذہب کی حفاظت کی ہے اگر خدا نخواستہ وقتی طور پر اگر وہ تھوڑے ایسے برے اعمال میں ہے بھی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں اور ان کو ہدایت دیں لیکن تم کون سے بڑے فیصل ہو نہ تم کا نکیر ہو نہ کرامن کاتبین ہو اور نہ تمہیں اپنے ہمار کا پتہ ہے حدیث شریف میں ہے اسرائیلی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے جو ہے قسم کھائی کہ خدا کی قسم اس کی تو مغفرت نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا من الزیت اللہ علیہ یہ کون شخص ہے جو مجھ پر جو ہے تھوپ رہا ہے ایسا میں نے اس کو معاف کر دیا اور جا تجھے تیری پکڑ کروں گا اور مسئلہ لکھا ہوا ہے عدل کرے تو لٹیا اور فضل کرے تو چھوٹیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے پر آ جائیں تو کون بچ سکتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان پر عذاب آیا ہے ان کو بھی خود پتا ہے کہ ان کی زبانوں کے کلمات کیا ہیں ان کی زبانوں کی کھیتیاں کیا ہیں ان کے امالوں کے کارنامے کیسے ہیں ہم کسی کے ہم کسی کے منکر نقل بھی نہیں ہمیں بننا چاہیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل کی امید رکھنی چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ امال حکم امال حکم جیسے تمہارے اعمال ہوں گے جیسے اللہ کی طرف اللہ کی طرف سے بدلے ہوں گے تو ہر ملک والوں کو اپنی طرف سے یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی ہمارے ملک پر ہم کو اپنے آپ پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اللہ کرنے کی ضرورت ہے ان حالات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اصلاح فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بڑوں کی بھی جو ہے اصلاح فرمائے ان کو بھی ہدایت دیں تو اس طریقے سے لیکن کسی کو مصیبت زدہ دیکھ کر ڈوبتے ہوئے کو دیکھ کر اس کو یہ کہیں کہ بھگت رہا ہے اپنا اور اس کے اوپر عذاب آیا ہے تو جو بولنے والا ہے اس کے اوپر اس سے کون سا بڑا عذاب آئے گا اس کو اس کو پتا نہیں ہے تو ایسا کسی کو بول نہیں سکتے ہم شخصی اعتبار سے کسی کو بول نہیں سکتے رہا ظالم مظلوم کی باتیں تو اس کے اوپر بھی میں آپ کو دو آیتیں پیش کرتا ہوں الدین امن ولم ولمس ایمان احمول وحم محتدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنین کو کہ جنہوں نے اپنے ایمان پہ پوری استقامت کے ساتھ بسیرا کیا اور ان کا ایمان ظلم کے ساتھ جو ہے خلط ملط نہیں ہوا اب ظلم کی تفسیر بہت ساری ہے ظلم کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے انسان کا اپنے آپ کے ساتھ شرک کرنا کفر کرنا یہ سب سے پہلا ظلم ہے ان شرک اللہ ظلم العظیم قرآن شریف میں ہے لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے دوسرا ظلم جو ہے وہ يحب اللہ ربی القول اللہ ظلم حدیث شریف وہاں ایک کوٹ کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آئے کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے میرے پڑوسی بہت تکلیف دیتے ہیں اس پر ظلم کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آپ اپنا پورا سامان جو ہے گھر سے باہر نکال دو اور جو بھی وہاں سے گزرے اس کو کہو کہ میں میرے پڑوسی کے ظلم و ستم سے تنگ ہوں اس لیے میں جو ہے اس طریقے سے کام کر رہا ہوں اور کہیں جانے کا ارادہ کر رہا ہوں تو یہ ہے اللہ حب اللہ الجہر من القول اللہ منظلم تو ظلم کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ظلم کسی پر بھی کیوں نہ ہو رہا ہو ظالم کوئی بھی کیوں نہ ہو مسلمان ہو کافر ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہے بتر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن کر دن ایجابت ازد حق بحر استقبال می آیت کہتے ہیں مظلوموں کی دعا سے ڈرتے رہو مظلوموں کی بد دعا سے ڈرتے رہو اس لیے کہ اجابت اور قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامنے سے آتی ہے دوسری بات یہ ہے پاکستان کے حکومت کے لحاظ سے بھی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو بیچارے چاہے کراچی کے فسادات ہوں چاہے وہ لال مسجد کے حملے ہوں چاہے وہ ریلیوں کے حملے ہوں چاہے وہ ایم کیو ایم کی ساری چیزیں ہوں ساری جو بھی جو جو بھی چیزیں ہیں ان میں جو بیچارے مارے جاتے ہیں وہ یہ مظلوم ہوتے ہیں پہلے وہ لکما لکما اکٹھا کرتے ہیں اور اس طریقے سے بڑا بندے جو اس کا لکما کھا جاتا ہے اور وہ مظلوم ہیں بیچارے سارے تو ہمیں تو ترس آتا ہے کہ انسانیت ہی نکل گئی ہے اسلام اور ایمان کے ساتھ جو ہے انسانیت ہی نکل گئی ہے یہ ساری باتیں ہیں تو سکمین صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ اس حیثیت سے اور تجزیہ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم سب کو یہ سوچنا ہے یہ نہ کہیں کہ وہ قادیانہ نے بد دعا کی بلکہ میں ایک چھوٹی سی بات اس میں لگا لیتا ہوں کہ پہلے زمانے میں تو ایسا تھا کہ کوئی گروپ کسی دوسرے گروپ کو دبا سکتا تھا اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ اپنا بدلہ بدلہ لے سکتا تھا جب سے یہ ٹیکنالوجی وجود میں آئی ہے اور ہماری چالاکیاں اور غداریاں جو ہے وہ آسمان پہ پہنچ چکی ہے اب یہ نہیں ہے اب بےچارے دونوں گروپ رات کو سوئے ہوتے ہیں تیسرا چالاک چپر جو ہے وہاں اپنا پیترا بازی کرتا ہے اور دونوں گروپوں کو آپس میں لڑا بھی دیتا ہے اور ایک گروپ دوسرے گروپ کو کہتا ہے کہ اس نے کیا ہے جس طریقے سے ابھی داتا دربار گنج کے بخش میں جو ہوا ہے ان کے دربار میں جو ہوا یا اس طریقے سے جہاں بھی ہوا ہے بھائی یہ نظریں آج کل کی آپ دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کسی دوسرے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کسی نے کیا ہے میں نام نہیں لیتا ہوں مجھے نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میں لوگوں کے نام بھی اس لیے کہ لوگوں کی زبان پر ان کے نام ہے کہ اس نے کیا اس نے کیا لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ پچاس سالہ عمر ہوئی ہے پاکستان بننے کی ساٹھ سالہ عمر ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا ہے اپنے صلاحیتوں کے حساب سے لیکن پھر بھی ہمارے اوپر جن کی نظریں ہیں وہ ہم کو جس طریقے سے جو ہے ہم کو برباد کرتے ہیں اور ان کے خلاف ان کی جتنی سازشیں ہیں ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہیں جبکہ انہی کے ٹکڑے ہم کھا رہے ہیں اور انہی کی روٹیاں ہم کھا رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے پہ تھوپتے رہتے ہیں اور ہم جو کھانا جنگی میں مبتلا ہوتے ہیں یہ اب وہ دور گیا ہے کہ گروپ کسی گروپ کے ساتھ کچھ کرتا تھا اور کسی گروپ کا قبضہ ہوتا تھا اب یہ بہت ہی ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے جس میں جو ہے وقت اور صلاحیت درکار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں رونما ہوتی ہے کہ ایک انسان جو پہلے برسوں میں نہیں کر سکتا تھا وہ یہاں سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے کے اوپر نہ تھوپیں اور عذاب اور مصیبت کا فلسفہ یہ ہمیں پڑھنا پڑے گا فلسفہ نعمت و مصیبت پر بہت ساری کتابیں رونما ہوئی ہے اور لوگ لکھ چکے ہیں اس کے اوپر اور کسی بیچارے ڈوبتے ہوئے تو یہ نہ کہو کہ وہ عذاب بھگت رہا ہے اس لیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نظر کرنی ہے کہ اگر مجھ سے اللہ نے عذاب ابھی ہٹایا بھی ہے تو شاید ڈھیل ہے مجھ پر ورنہ میں زیادہ حقدار تھا اس کا کہ مجھ پر عذاب آتا وہ تو بیچارہ جو ہے شہید ہو رہا ہے شہادت کا درجہ پا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو استقامت رکھ کے اپنے پاس صحیح طریقے سے بلائے اس کے آخر گھڑی اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح کرے یہ ہمیں ان کو دعائیں دینی ہیں تو یہ میری تھوڑی سی بات تھی تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی اور سکھ ساتھ جو ہے مائک فری کرتا ہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ جناب اپنا آپ نے بڑا اچھا بیان کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں کر رہا تھا سبوا صاحب آپ نے میری ان تمام باتیں کو آپ نے ایگری کیا دو باتیں کی تھی میں نے اور اس کا آپ نے دو باتوں کی آپ نے حدیث بھی بتائی کہ بھائی جیسے امال ہوں گے ویسے ہی آپ کو اس کا سلا دیا جائے گا ایک پوائنٹ دوسرا آپ نے سبوا صاحب آپ نے ایک پوائنٹ دیا کہ مظلوم کی بد دعا سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے دو پوائنٹ اور دونوں پوائنٹ میں نے یہاں پر لگائے ہیں کہ دیکھیں عذاب ان پر نازل ہوگا جن کے اعمال خراب ہوں گے عذاب ان پر نازل ہوگا جو ظالم ہوں گے عذاب ان پر نازل ہوگا جو دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ماریں گے یہ آج یہ جو عذاب کی بات کر رہے ہیں بالکل آپ نے سوا صاحب آپ نے یقیناً میری ان باتوں پر جو ہے وہ حمایت جو ہے وہ کی ہے لیکن لیکن یہاں پر ستم ظریفی یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ ہر بات کو تروڑ مروڑ کر اور اپنے آپ کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ کیا اس قوم کے اندر کیا ظالم موجود نہیں ہے کیا اس قوم کے اندر لوگوں نے ظلم نہیں کیے ہوئے کیا یہاں پر مظلوم نے کبھی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بدوا کا جو ہے وہ نہیں کیا ہوگا یقیناً کیا ہوگا اور یہ یقیناً یہ چیزیں آتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر جو ہے صرف اور صرف جو ہے یہ کہہ دینا کہ جناب عذاب کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کا جو ہے وہ خاتمہ عذاب کی عذاب کو کوئی کسی ایک لفظ میں یا کسی ایک سینٹینس میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا عذاب کسی شکل میں بھی آ سکتا ہے عذاب اس شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ ان کا کھانا کھانا بند کر دیا جائے عذاب اس شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ ان کو پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے عذاب اس شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ ان کے سروں سے چھتیں ہٹا لی جائیں عذاب اس صورت میں بھی آ سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ تکلیفیں جو ہے وہ پہنچائی جائیں تو عذاب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے بم مار دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے عذاب عذاب ہیز ان لمیٹڈ ڈیفینیشن سبوا صاحب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو ہاتھ کھڑا کیجئے اور کم از کم جو ہے ایجوکیٹ کیجئے یہاں پر ہم جو ہے ایک دوسرے سے لرن کرنے کے لیے آئے ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں بالکل جو ہے میں ٹھیک بات کر رہا ہوں اگر میں اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں سبوا صاحب آپ بھی ہاتھ کھڑا کیجئے تما جان کے ساتھ آپ آئیے اور بتائیے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کیا ڈز دیٹ میک سینس اور ناٹ آئیں جی تما جان جی میں سمجھتا ہوں کہ سبوا صاحب نے جو تمام میری باتوں پہ جو ہے وہ اگری کیا ہے آ جائیں جی جی السلام علیکم نہیں انہوں نے کیسے آپ کی باتوں پہ اگری کیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں پڑے وہ چلیں گے اپنی مطلب میں نے بات کر دی ہاں ہاں ہاں میری بات ہو گئی اگر میں بات کر دی میری باتوں کی تصدیق یہ یہ کیا کیا ہے بات بھائی انہوں نے میری باتوں کی تصدیق کر دی ہے وہ ایک آتا تھا اس کے ساتھ جب بحث کرتے تھے آخر میں کہتا تھا تم دیکھو نا میں نے تو دلائل دے دی ہے اس کے بعد دلیل نہیں ہے ہار گیا خود ہی بات کرتا رہا آخر میں خود ہی فیصلہ سنا کے چلے جاتا ہے یہ کیا بات ہوگی بھائی میں یہ پوچھتا ہوں انہوں نے ابھی تین باتیں کی ہیں یہ بھی سکھ صاحب نے کہا ہے نا کہ امال حکم امال حکم حدیث کو انہوں نے پہلے پیش کیا ٹھیک ہے پھر کہتے جو لوگ دوسروں کا حق کھائیں یہی بات انہوں نے کی ہے آپ مجھے بتائیے نوشہرہ کے گاؤں میں جو غریب رہنے والے لوگ ہیں جن کے کچے گھر ہیں انہوں نے کس کا حق کھایا ہے مجھے ذرا کوئی اس بات کا جواب دے دے نوشہرہ کے جو گاؤں ڈوب جو گاؤں ڈوب گئے ہیں آپ اٹھا کر دیکھیے اس دن غریب لوگوں نے کس کا حق کھایا ہے حق کھانے والے تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لاہور پشاور کی کوٹھیوں میں جو کروڑوں روپے کی کوٹھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ان پر تو کوئی عذاب نہیں آیا ٹھیک ہے جا کر ان بوڑھے ضعیف لوگوں کی حالت دیکھیے ان کے تو سفید داڑیاں ہیں سر پہ ٹوپی پہنی ہے بالکل بادشاہ لوگ ہیں وہ وہ کون سا عذاب ان پہ آیا ہوا ہے اگر امالکمال حکم و مال حکم ہے رنڈیوں پہ عذاب نہیں آتا نمازیوں پہ عذاب آتا ہے اگر امالحکمال حکم و مال حکم والی حدیث آپ لاتے بھی ہیں تو سکھ مین صاحب آخر میں خود ہی فیصلہ کر کے چلے گئے ہیں رنڈیوں پہ عذاب نہیں آتا آئے گا نمازیوں پہ عذاب آئے گا یہ کون سا مالکم حدیث کے یہاں پر لا کر فٹ کر رہے ہیں اچھا آپ ادھر ہیں اس حدیث کو آپ ادھر کس طرح فٹ کر رہے ہیں میں نے آپ آپ سے نے تین لاجک ادھر پیش کی ہیں امال حکم امال حکم آپ کی بات درست ہے لوگوں کا حقوق ہیں آپ کی بات درست ہے آپ سے میرا سوال ہے کہ نوشہرا کے گاؤں میں جو پانی آیا ہے وہ غریب لوگ جن کی جھونپڑیاں تھیں وہ تباہ برباد ہو گئی ہیں انہوں نے کس نے ظلم کیا ہے ظلم کرنے والے تو اسلام آباد کی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا آپ نے ابھی مائک پر آنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اس کے جواب دینا ہے بھائی امام علی مقام ظالم تھے یا مظلوم تھے مجھے ذرا کوئی اس طرح ٹیکس میں لکھ دے مظلوم تھے نا جن پہ کربلا میں ظلم ہوا ہے مظلوم کی آہ جو ہے تو اس سے بچنا چاہیے نا جب ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا جب ان پہ ظلم ہو رہا تھا تو شاید کوئی بندہ بیٹھا ہو کہ یار تو بنا حضب اللہ یہ میرے الفاظ میرا عقیدہ نہیں ہے میں ویسے آپ کو سمجھانے کی خاطر کر رہا ہوں ایک آدمی تیسرا بیٹھا ہوگا وہ دیکھیے امام علی مقام پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے سارے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا ہے جتنے بھی مرد حضرات تھے بچے تھے انہوں نے ضرور کوئی ایسا کام کیا کہ اللہ نے ان پہ عذاب نازر کیا ہے یہ جو آپ یہ پیش کر رہے ہیں اس منتق کو اگر میں وہاں پر فٹ کروں یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ مظلوم ہیں لوگوں نے اس کا نتیجہ لیا کہ نتیجہ کیا ہے امام علی مقام مظلوم ہے کیونکہ ان پہ ظلم ہوا ہے لیکن اگر کوئی تیسرا آدمی جو بیٹھے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب علی امام علی مقام سے توبہ احمد للہ کوئی ایسا غلط کام ہوا ہے جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا اس دنیا میں دے دی ہے ایسا نہیں ہوتا ہر چیز سزا نہیں ہوتی اگر اگر آپ کی جو منتق ہے وہ تو سارے لوگ خوش خوشحال اور زندگی گزار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب لوگوں پہ سب کچھ لانا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب اور جو نمازی ہیں جو صبح جو ہے تو صبح سادے کے وقت اٹھتے ہیں اور عشاء کے وقت سو جاتے ہیں وہ تو باقاعدہ سنت کے مطابق زندگیاں گزار رہے ہیں گاؤں کے لوگ اکثر چاہیے گاؤں پنجاب کے سرحد کے ہوں جدھر بھی ہوں وہ بیچارے تو ارلی صبح نہ مارننگ اٹھتے ہیں اور شام کو اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ان پہ یہ امالکم اور آپ کس طرح جا کر فٹ کرتے ہیں بھائی کہ what you mean by wrong what you mean by wrong آپ نے جو امالکم اور امالکم کی جو حدیث ان لوگوں پہ فٹ کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ان لوگوں پہ فٹ نہیں آتی بھائی جو کرپٹ ہیں خوشحال زندگیاں گزار رہے ہیں جو زناکار ہیں وہ ان کے بازار اسی طرح چل رہے ہیں تو آپ نے جو منطق اپنی پیش کی تھی شروع میں قادیانی کی مسجد کو بیس بنا کر آپ کی جو ہے بالکل رد ہو چکی ہے اس منطق جو آیا نا آپ کی بات ہی بیس لیس ہے تو آج ہی میں مائک چھوڑنے لگا ہوں آپ کو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بس اتنی بات کہوں گا کہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے میں امام علی مقام کا ذکر کر رہا ہوں تو ایک شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہتے ہیں کہ ہوائیں کوفے نا کو کیا معلوم ہوائیں بہت خوبصورت شعر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہوائیں کوفے نا کو کیا معلوم کہ لوگ خیب صبر و رضا میں زندہ ہیں تو خیب صبر و رضا جو ہوتا ہے وہ امتحان ہوتا ہے عذاب نہیں ہوتا السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی الحمد تو ماشاء اللہ تموجن بھائی میں نے بھی یہی جواب دیا کہ کسی پر کچھ ہوتے ہوئے ہم اس کی تشخیص نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی طرف سے پہلے ظلم ہوا تھا اور ان پر جو ہے عذاب آ رہا ہے یہ تو معتزلہ کا اپنا عقیدہ ہے عقل کے لحاظ سے کہ جس نے برا کیا اس کو برا اس کا برا ہی ہونا چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی محدود کر دیتے ہیں باقی اتنا ہے کہ انسان اپنے حساب سے سوچے اپنے اوپر سارا لے یہ اتنا ہو سکتا ہے میں دوسری دو آیتیں پڑھتا ہوں قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک حدیث سناؤں گا ساتھ میں فلما نسو مادک کی روبی ہی فتح نا علیہم ابواب شعی جب یہ دنیا والے ہمیں بھول کے چلتے ہیں تو ہم ان کے اوپر فراوانی کے دروازے کھول دیتے ہیں حتیٰ فریح بما اوتو یہاں تک کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر اور اپنی اپنی کارکردگی کے ذریعے جو کچھ کیا انہوں نے اس پر بڑے خوش ہونے لگتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اخدنا ہم بخت فعدہ ہم مبلسول پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں اور دبوچ دیتے ہیں اور ہکے بکے رہ جاتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں کسی کا ناز نعمت میں ہونا یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ وہ وہ برات میں ہے کسی کا و نعمت میں ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ پاک صاحب ہے کسی کا مالدار اور زمین جائیداد والا ہونا اور محفوظ رہنا یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہے اور وہ پاک باز ہے اور کسی کا مصیبتوں میں آنا اور پریشانیوں میں آنا یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ وہ عذاب والا ہے اور اس پر عذاب ہو رہا ہے دونوں چیزیں ہیں اسی جیسی ایک آیت میں اور بتاتا ہوں ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون جس طریقے سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں اور اس کی ظلم و زیادتی سامنے والے کی بڑھ جاتی ہے و فضول بڑھ جاتا ہے تو میں اس کے اوپر رزق کے دہانے اور سارے فراوانی کے دہانے شہرت اور و جلالی کے دہانے کھول دیتا ہوں اور اچانک ان کو دبوچ دیتا ہوں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستی والے قرا اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے ہیں ایمان پر استقام کے ساتھ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتے ہیں کہ میں برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں تو کسی یہ پورے ان دونوں آیتوں کے ذیل میں یہ فلسفہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کا خوش و خرم رہنا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ پاک باز ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں بلکہ یہ بھی دونوں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور آزمائش کے دیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے پھر اچانک دبوچنے والے ہیں اسی طریقے سے کسی کا مصیبت میں مبتلا ہونا یہ دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ یہ گنہگاری ہے اور عذاب بھگت رہا ہے بلکہ یہ بھی رفیع درجات کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اس طریقے سے اللہ کی طرف سے سزا بھی ہو سکتی ہے اور یہ بات پورے آیتوں کے خلاصے میں یہ نظر آ رہی ہے کہ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس میں کہ جو پانی علیہ السلام کے لیے نجات کا ذریعہ بنا وہی پانی فرعون کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا جو چاقو ابراہیم علیہ السلام کہ بیٹے کے لیے نجات کا ذریعہ بنا وہی چاقو دوسری چیزوں کو کاٹنے کے لیے سبب بنتا ہے جو آگ دوسروں کے لیے جلانے کا سبب بنتی ہے وہی آگ ابراہیم السلام کے لیے باغ بنتی ہے تو یہ پتا چلا کہ چیزوں میں اپنی خاصیت کا آنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے ذلت میں عزت کے نقشے اور عزت میں ذلت کے نقشے یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں کسی کے فیصل نہیں بننا ہے میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی کے منکل مکین نہیں ہیں اور آپ کسی کے کرام کاتی بھی نہیں ہیں برائے مہربانی یہ جاب فری کا نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پاک صاف پاک باز صاف شفاف فرشتوں کو رکھا ہوا ہے اور وہ ہماری ہر بات کے پیچھے فرشتہ لگا ہوا ہے اور ہر کام کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے ہمیں کسی کا فیصلہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ فلاں عذاب آیا اس لیے ان کو ڈبو دیا اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کریں اور اسی طریقے سے عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے ایک مرتبہ صاف سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر دنیا میں کوئی عذاب آتا ہے تو کیا کبھی ایسا ہوگا کہ اس میں نیکوں پر نہیں آئے گا وہ اور بروں پر ہی آئے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا میں جو بھی عذاب آئے گا وہ کسی کی تشخیص اور امتیاز نہیں کرے گا عذاب آئے گا پورے گاؤں والوں پر اس میں نیک بھی ہوں گے ان کا گھر بھی جو ہے ڈوب جائے گا اور اس طریقے سے جو برے ہوں گے ان کا گھر بھی جو ڈوب جائے گا ہاں قرآن قرآن شریف میں لکھا ہے کہ آخرت میں یہ امتیاز ہوگا ومتاز زلی آخرت میں یہ امتیاز ہوگا کہ مجرمین کے لیے عذاب ہوگا اور فائزین کے لیے جنت ہوگی اور کامیابی ہوگی اس لیے دنیا میں تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلے ہوتے ہیں اس کی حکمت کے تحت وہ سب پر یکساں ہوتے ہیں اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کسی کے لیے نہیں کرنا ہے خصوصاً مسلمانوں کے حق میں کہ وہ لوگ اس لیے ماں کھا رہے ہیں کہ وہ لوگ انہوں نے اللہ کی باتوں کو چھوڑا ہے یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں یہ باتیں نہیں کرنی ہیں ہمیں ان کے لیے سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں اپنے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں ان کے لیے بھی راحتیں مانگنی ہیں اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے عمالہ کی وجہ سے وہ دن نہ دکھائیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمارا ہمارا خمیازہ بکھر جائے اور اس طریقے سے لوگ ہماری مصیبتوں پہ خوش ہوں ہم ایسا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ دن نہ دکھائیں اور صحابہ کرام رضوان تمجمعین نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی دعائیں مانگنا سیکھی ہے جب دجال کے فتنے کا ذکر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگاہ کیا اور کہا کہ اپنی دعاؤں میں اس لفظے کو لگا اس جملے کو بڑھا دو کہ اللہ حفظنا من فتنت المحیا والممات ومن فتنت المسیح دجال اس لیے میں صاف یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان قوم پر جو بھی عذاب آئے گا مجھے تشخیص کرنے کا حق نہیں بنتا ہے اور کسی کو بھی تشخیص کرنے کا حق نہیں بنتا ہے کہ یقیناً یہ عذاب ان کی اس وجہ سے آیا ہے کہ بھگتنا پڑ رہا ہے ان کو یہ بہت بہت برا جملہ ہے ہمارے یہاں میں بیان میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ لوگوں کو کہ برائے خدا کسی کے بارے میں کسی کے اوپر ایسے لفظ نہ نکالو اگر ہو سکتا ہے آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اس گرو محاسن موتاکم کہتے ہیں کہ جب میں تم سے کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر جو ہے ان کو جو ہے ان کی آپ خوبیاں بیان کرو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود بچاتے ہیں کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی برائیوں کا ذکر نہیں کرنا ہے اب ہم کسی کے مرتے ہوئے کو بیچارے کو جو ہے اور ستانا جس سے کہ کوئی زمخ ہو زخم زخمی ہو اس کے اوپر نمک چھڑکنا کہ وہ بیچارے ڈوب رہے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان پہ عذاب آ رہا ہے میم پرسوں میں نے گریٹ ناظم سے بھی ایک بات سنی کہ ان کا اختلاف تھا کالا باغ ڈیم کے اوپر اور وہ بھی یہ کہہ رہے تھے اب وہ ان کو ٹونٹ کر رہے تھے کہ آپ نے ڈیم بنانے نہیں دیا تو اب اب یہی ہے کہ ڈوبو اور ڈوبتے رہو یہ یہ جو ہے بری بری بات ہے یہ ایسا کام نہیں کرتے مسلمان کی زبانی یہ کام یہ جملے زشتے نہیں ہیں اور مسلمان جو ہے کبھی بھی ایسی بے ایمانی والی بات نہیں کرے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہی صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائیں مائک فری کرتا ہوں جی بہت بہت شکریہ جناب آپ کا میرے خیال میں اپنا تمو جان صاحب آپ اب ایگری کر گئے ہوں گے اور تمام باتوں کا جو کہ میرے پوائنٹس تھے وہ سبوا صاحب نے قرآن سے اور حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہاں اللہ تعالی جو ہے وہ جھوٹوں کے اوپر ظالموں کے اوپر اور وہ لوگوں کے اوپر جنہوں نے دوسروں کو ستایا ان کو ان, ان, ان کو خراب کیا ان کے اوپر ظلم جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں پر ہے اور سبوا صاحب نے اس بات کو بھی میری اس بات کو حمایت کی کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کو سبق سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب موجود ہے یہ سبوا صاحب نے میری ان باتوں کو حمایت کی اب آپ یہ بتائیے اور میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آپ کیونکہ کنفیوز ہیں اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتائیے جی کہ امام علی مقام پر جو ہے وہ بتائیے کہ وہ ان پر جو ہے وہ جو ہے کیا چیزیں کی گئی میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو اللہ تعالی عذاب بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے جو کہ ظالم ہیں یہ بات طے ہو چکی ہے اور پھر آپ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں جی کہ یہ بتائیے کہ امام علی مقام جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا ہے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہاں پر بات ظالم کی ہو رہی ہے اور ظالم کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی نتیجہ اور کوئی نہ کوئی عذاب جو ہے اس کو بھگتنا پڑے گا یہ کلیئر سی بات ہے اور پھر آپ جو ہے اگر تو آپ مطلب ہے کہ شغل میلہ لگایا ہوا ہے تاجمانی صاحب تما جان صاحب اگر تو آپ شغل میلہ لگانا چاہتے ہیں پھر وہ علیحدہ بات ہے آپ میرے ساتھ شغل میلہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر سبوا صاحب نے قرآن سے اور حدیث سے یہ بتایا ہے کہ ہاں عذاب ہے عذاب کی شکلیں ہیں عذاب آ سکتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے آپ نے کہا جی وہ جو لاہور میں جو ہے وہ رنڈیاں ہیں ان کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ رہا وہ فلانی جگہ کیوں نہیں آ رہا تو حضور والا اللہ تعالی کیا ٹائم نہیں دے سکتا ان کے اوپر کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تھوڑی اور مہلت دیتا ہوں ٹھیک ہے میں تمہیں تھوڑا اور کرتا ہوں شاید تم جو ہو واپس آ سکو تو حضور والا کیا آپ جلدی میں ہیں کیا آپ چاہتے ہیں فوری فوری ان پر عذاب آ جائے ذرا آئے مائک پہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ فوری فوری عذاب چاہتے ہیں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی عذاب آتا نہیں ہے امتحان ہے اور جب میں کہتا ہوں یہ عذاب ہے پھر کہتے ہیں جی یہ نہیں ہے یہ امتحان ہے وہ ایک طرف رہے تما جان جی یا کہیں کہ یہ امتحان ہے یا آپ کہیں یہ عذاب ہے پہلے کہتے ہیں پوری قوم جو ہے مسلمان ان پر عذاب ہے اور میں کہتا ہوں یہ عذاب ہے آپ کہتے ہیں جی یہ عذاب نہیں ہے یہ جو ہے یہ امتحان ہے اور بھائی آپ جو ہے آپ کون ہوتے ہیں تما جان جی آپ کون ہوتے ہیں آپ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا دماغ ہے ایک انسان کی ہوتی ہوئی ایک چھوٹا سا دماغ ہے اور آپ اس سے اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اینالائز کیے بیٹھے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کیوں نہیں پہنچایا وہ کیسے ایسے کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ جو ہے وہ پوری طریقے سے اینالائز کر سکتے اور آپ کی ضرورت کیسے ہوئی تما جان جی میں تو یقین کریں آپ یہ کفر کیا ہے میرے نزدیک آپ نے یہ کفر کیا ہے کہ ایک انسانی دماغ کو ہوتے ہوئے آپ اللہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو آپ اینالائز کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ فلانا کیوں نہیں ہوا کیونکہ آپ کا دماغ کتنا ہے آپ کیا سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یار عجیب سی باتیں آپ یہاں پر شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی آپ گناہ گار کر رہے ہیں تما جان جی دیکھیں کہیں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے کہ بچوں کرو کام کرو میں تھوڑا اور ٹائم دیتا ہوں تھوڑا اور ٹائم دیتا ہوں تھوڑا اور ٹائم لے لو ہو سکتا ہے کہ تم واپس اصلی راستے پر آ جاؤ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے گناہوں کو توبہ کر لو ہو سکتا ہے کہ تم جو ہے واپس آ جاؤ لیکن عذاب ہے عذاب بالکل ہے اور سبا صاحب دوبارہ آئیں گے سبا صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے میں مائک اس کے بعد یہ آئے تما جان جی میرا سوال ہے آپ سے سبا جی دو سوال ہیں آپ سے دو سوال ہیں آپ سے اور یہ بات کلیئر ہو جائے گی میں اس بحث میں ڈسکشن میں پڑھنا نہیں چاہتا مجھے آپ یہ صرف صرف یہ بتائیے گا صرف یہ بتائیے گا کہ ایک جھوٹے کی ایک جھوٹے کی اور ایک سچے کا فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک جھوٹے کا اور ایک سچے کا آپس میں فرق کیا ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں عذاب موجود ہے اور اسی سوال کے ساتھ یہ ہے میرا دوسرا سوال کیا اللہ تعالیٰ ظالموں کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ عذاب ڈال سکتا ہے صرف دو سوال ہیں اپنا سبوا جی اس کے بعد میری ڈسکشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی ویسے میں آپ سے مطمئن ہوں جو آپ باتیں کی ہیں آئی اگریڈ لیکن تما جان صاحب یہ اگری نہیں کر رہے اور بار بار جو ہے وہ بحث کیے جا رہے ہیں اور ایک انسان کا چھوٹا سا ذہن ہوتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اینالائز کر رہے ہیں ان کے فیصلوں کا کہ جی وہاں اللہ تعالیٰ کیوں خاموش رہے وہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں سزا دی وہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا اور یہ جو اینالائز کیے جا رہے ہیں یہ کفر کر رہے ہیں یہ اسمال مائنڈ کی آپ بات کی ہے آئیں جی تما جان سی آپ جو ہے واپس کلمہ پڑھیں اور واپس مسلمان ہو کر اس قسم کی باتیں نہ کریں آپ آ جائیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دیکھیے آپ کا واسطہ آج تک پالٹا کے لوگوں سے پڑتا ہوگا میرے سے آپ کا واسطہ آج پہلی مرتبہ پڑا ہے میں نے آج آپ کو بھاگنے نہیں دینا میرے زندگی آدھی سے زیادہ انہیں کاموں میں گزر گئی ہے آپ نے شروع میں دعویٰ کیا ہے کہ قادیانیوں کی بدوائیں لگی ہیں کیا لگی ہیں قادیانیوں کی بدوائیں اور آپ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے آپ ابھی تک ثابت نہیں کر سکے قادیانیوں کی بدوائیں لگی ابھی آپ نے ثابت کرنا ہے وہ جس جی بھی جی یہ بھی میرا پوائنٹ ہے تو وہ بھی میرا پوائنٹ ہے یہ کام کسی اور کے ساتھ کیا کریں بھائی آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا کہ قادیانی کی بدوائیں لگی ہیں یا نہیں لگی آپ نے ابھی مائک پر آنا ہے اور اس کی دلیل دینی ہے یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آئی ناٹ رننگ میں ادھر ہی ہوں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے عذاب جو ہے ظالموں پہ آتا ہے آپ نے کہا نا جی عذاب ظالموں پہ آتا ہے صبح سرحد کے جتنے ظالم ہیں ان میں سے کس میں عذاب آیا ہے آپ نے ابھی تک مجھے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا واقعہ ہر میں جو سات سو سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے تھے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے تھے خانے کابے پہ پتھر برسائے گئے تھے کتنے بچے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے وہ کس چیز کا عذاب مکے اور مدینے پہ آیا تھا آپ نے مجھے اس کا بھی جواب دینا ہے ابھی آپ نے مجھے صاحب سر آپ اپنا ہاتھ نیچے کرے حضرت پتہ آپ بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اس شخص نے اسٹینڈ کیا لیا ہے اس شخص نے اسٹینڈ لیا ہے آپ کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے کہ صبح سرحد سیلاب ہے کاریاں کی بدوائیں وہ کہہ رہے کاری کی بدوائیں اور ابھی تک اس چیز کو ثابت نہیں کر سکا اور باتیں اس کی دیکھیں تو اس سے ہمیں کو بچہ سمجھا ہوا ہے اس سے ہمیں کو بچہ سمجھا ہوا ہے جناب اگر مائک پروف کرنا ہے کہ قادیانیوں کی بدوائیں کس طرح ہیں اور کاجیانی پہ جو فائرنگ ہوئی تھی وہ ان کو کس چیز کی بدوا لے تھی آپ سے میرا بھی تو کوئی سوال ہے میں اپنی پوائنٹ سے ہٹنے والا نہیں ہوں توبہ کریں یہ کریں وہ کریں یہ ورڈنگ سوری ٹوسٹنگ جو ہے نا کبھی لنگور کی طرح ایک شاخ پہ کبھی دوسرے شاخ پہ یہ بچوں کے کام ہوتے ہیں میرے ساتھ یہ ڈرامے یہ نہ کریں آپ آپ سے میں نے جو سوال پوچھے ہیں آپ نے ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں کاجیانے پہ فائرنگ ہوئی تھی کس کا عذاب اس کس چیز کا عذاب ان پہ آیا تھا وہ عذاب تھا یا امتحان تھا یہ مجھے آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا آپ نے کہا ظلم جو ہوتا ہے وہ ان پہ ظلم انہوں نے ظلم کیا ہے ظالم تب ان پہ عذاب آیا جو معصوم بچے جو تباہ ہو گئے ہیں ان میں کتنے ظالم تھے آپ نے ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں دیا امال حکم اور رمال حکم جو اچھے امال کرتے ہیں ان کو اچھا حضر ہے جو برے کرتے ہیں ان کو برا حضر ہے یہ تو اللہ کا قانون ہے وہ جو جن جگہوں پہ عذاب آئے وہ تو آپ سے اور مجھ سے زیادہ نیک لوگ ہیں میجورٹی ان کی زیادہ نیک لوگ ہیں ٹھیک ہے وہاں پر تو پرتائی زندگی لوگ گزارنے کے اپنی پرانی طرف کی زندگی سیدھے سادے لوگ گزارے ہیں یہ معاملہ بھی ان پر جا کر فٹ نہیں بیٹھتا آپ کس طریقے سے ثابت کریں کہ وہ عذاب ہے قادیانی پہ جو فارغ ہوتی ہے وہ عذاب نہیں ہے ان کے لیے قادیانیوں پہ جو فائرنگ ہوتی ہے کیا وہ عذاب ان کے لیے نہیں ہے یہ سیلاب کا آنا ان کے لیے عذاب ہے آپ نے کس بات کا ابھی تک جواب دیا آپ نے تو دعوت کیا تھا مجھ سے جو بھی میں نے اسے ہینڈ ریس کیا تھا آپ اسٹل لائف اپنا ہاتھ نیچے کرے بھائی اسٹل لائف اپنا ہاتھ نیچے کرے بھائی کل بھی آپ نے ٹاپک کا سچے ناز کیا ان کا ہاتھ نیچے کرے کوئی ایڈمن ہے روم میں تھوڑی دیر کے جس کا ہاتھ نیچے کرے پھر یہ آ جائے میں پھر بھائی کل بھی آپ نے جو ہے تو سچے آج کے ٹاپک صاحب میں نے تو ہے جسے ریس کیا تھا کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میرے سے آج کوئی میں ایک گھنٹے کے لیے یہاں پر موجود ہوں کوئی مجھ سے کسی قسم کے بھی سوال پوچھتے یہ آپ کا دعویٰ تھا بھائی ہمارا نہیں تھا آپ سے میں نے پوچھا کہ کاریانے پہ فائرنگ ہوئی کس چیز یہ آزاد تھا یا امتحان تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا پھر آپ کہتے ہیں یہ میرا پوائنٹ ہے یہ میرا پوائنٹ ہے تو وہ لوگ تو نیک امال کرنے والے تھے ان پہ کیوں عذاب آیا جو برے امال کرنے والے وہ تو سیف ہے آپ نے مجھے اس کا بھی جواب نہیں دیا پھر میں نے آپ سے امام علی مقام کا سوال پوچھا کہ یہ امتحان تھا یا آزاد تھا آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا آپ سے میں نے بھی نیکسٹ پوائنٹ دیا کہ واقعہ ہر میں کیا و بربادی ہوئی تھی آپ نے مجھے اس کا بھی جواب نہیں دیا میں اب آپ کو جو ہے تو آباشیوں کی بات کر دیتا ہوں فرید الدین اطار اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جب آباسی آتے سب سے پہلے اس کا سر اتارتے ہیں یہ ان پہ عذاب تھا یا امتحان تھا میں راگا مجھے اس کا جواب دیں سیدھا سیدھا جواب دیں کہ میں نے مگر پڑنے جانا ہے کدا ہو رہی ہے السلام علیکم بہت شکریہ جناب میرے خیال میں اپنا تما جان جی آپ کنفیوز ہیں اور یہاں پر آپ صرف بحث مباحثے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پر سبوا صاحب نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں عذاب موجود ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیا ظالم پر عذاب آئے گا یا مظلوم پر عذاب آئے گا تو اس کا جواب سبوا صاحب نے یہ دیا کہ ظالم کے اوپر ایسا اپنا عذاب آئے گا آپ مجھے یہ لکھیے اپنا یہ لکھیے تما جان جی ابھی آپ سے کلیئر کر دیتا ہوں امام علی مقام کیا ظالم تھے لکھیے ذرا تما جان جی لکھیے کیا امام علی مقام ظالم تھے نہیں کیا ان پر عذاب آ سکتا ہے لکھیے ذرا نہیں کیا ظالم کے اوپر عذاب آ سکتا ہے لکھیے کیا ظالم کے اوپر عذاب آ سکتا ہے تو بات ختم ہو گئی بس اب اب آپ کا کون سا سوال رہ گیا ہے آپ کوئی سوال آیا تو لکھیے بات پھر وہی ہو رہی تھی کہ کہ ظالم کے اوپر ظالم کے اوپر عذاب ہوگا تو اتنی دیر سے آپ وہ جو ہے وہ سسی پنو کی کہانی چلتی رہی ساری رات وہ سناتا رہا اور صبح آپ اس بچے نے پوچھا کہ ابو ابو اپنا یہ سسی جو تھی وہ مرد تھا کہ عورت تھی اور اس نے کہا کہ میں ساری رات تو میں میں سسی پونو کی میں سٹوری سناتے رہوں اور اب تو میں جو ہے وہ یاد آیا کہ وہ سسی عورت تھی کہ مرد تھی تمو جان صاحب آپ کی بھی یہ صورتحال ہے کہ وہ سبوا صاحب نے آپ کو قرآن سے کوٹ کیا سبوا صاحب نے آپ کو حدیث سے کوٹ کیا اور آپ کو کلیئر بتایا کہ عذاب جو ہے وہ کس پہ نازل ہوگا عذاب کی کتنی قسمیں ہیں اور عذاب کن پر ہوگا میں نے صرف یہ سوال کیا تھا دو سوال تھے سبوا صاحب آپ کے اوپر اور وہ انہوں نے آپ آپ نے اس کا ہاتھ کھڑا صرف دو سوال ہیں سبوا صاحب وہ یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ ایک ایک ایک سچے اور جھوٹے کی کیا پہچان ہے ایک سچے اور جھوٹے کی کیا پہچان ہے اور دوسرا یہ سوال تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب موجود ہے کیا جھوٹے کے اوپر کیا ظالم کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے یا نہیں بھیج سکتا سمپل سی میں نے باتیں کی تھی اور یہاں پر جو ہے وہ لمبی کہانیاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو ہیں میرے خیال میں آپ آپ کا جو ہے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ مل چکا ہے اب آپ سوا صاحب کو سنیں اور ان سے کو تھوڑی سی ہدایت لیں بحث نہ کریں اگر کوئی اچھا پوائنٹ ملتا ہے تو اچھا پوائنٹ لے لیں بحث نہ کریں آئیں جی سکھ مین جی یہ بتائیے امام علی مقام پہ امتحان تھا یہ آزمائش تھی ذرا لکھیے ذرا لکھیے ابھی میں بات ختم کر رہا ہوں ابھی ختم ہو جائے گی بات امتحان تھا یا آزمائش تھی عذاب تھا یا آزمائش تھی لکھیے ذرا لکھیے نا سکھ جی ابھی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتا ہوں بھائی ان پہ آزمائش تھا یا آزاد تھا میرے نزدیک آزمائش تھی آپ آپ ذرا لکھیے وہ آپ کے نزدیک کیا تھا نا میں نے تو جواب اپنا دے دیا ہے وہ تو میرے ہی پوائنٹ کو جو ہے تو وہ تکلیف دے رہی ہے آپ مجھے ذرا لکھیے ابھی میں دیکھتا ہوں آپ کتنے لکھیے وہ آزاد تھا یا آزمائش تھی لکھیے نا ذرا بھائی میرے سوال کا جواب دیجیے استاد جی، میرے ساتھ کیجیے میرے وہ عذاب تھا یا امتحان تھا لکھیے لکھیے ابھی لکھیے وہ عذاب تھا یا امتحان تھا وہ عذاب تھا یا آزمائش تھی لکھیے یہاں پر بھائی وہ عذاب تھی یا آزمائش تھی لکھیے نا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں میں نے آپ کو سیدھے سیدھے جواب نہیں دیے آپ کنفیوز ہیں آپ تو خود ڈر رہے ہیں آپ کو پتا کہ آپ کا میں رگڑا لگانے آپ کا رگڑا بھی لگنا ہے آپ مجھے لکھے وہ آزمائش تھی یا وہ عذاب تھا سمپل لکھیے بھائی یا تو کہیں کہ عذاب تھا تو بس بات ہوتا ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا آپ لکھیے عذاب تھا یا امتحان تھا امام علی مقام پہ عذاب تھا یا امتحان تھا یہی اتنی ایمان ہے بھائی آپ کا یہی ایمان ہے آپ کا لکھیے نا کہ امتحان تھا یا عذاب تھا بھائی آپ لکھیے کہ امتحان تھا یا عذاب تھا بھائی اسٹل لائف بات چل رہی ہے اس سے پنگے مت لو اور میں تمہیں میں سے آ کر باؤنس کر دوں گا ٹھیک ہے بات کرنے دو کل بھی تم نے ستیہ ناز کر دیا اس کا مجھے سکھ مین امتحان تھا عذاب جو ہوتا ہے وہ ظالم جو ہوتا ہے اور مظلوم یا اپنے نیٹ بندوں سے امتحان لیا جاتا ہے یہ قرآن اور حدیث یہی کہتی ہے آپ بتائیے امام علی کا مقام پہ امتحان تھا آزمائش تھی عذاب تھا لکھیے ادھر آپ نے تو ابھی دعویٰ کیا تھا مجھ سے ہر قسم کی چیز میں وہ کر دیں وہ کر دیں ادھر لکھیے بھائی عذاب تھا یا امتحان تھا بولتی بند ہو گئی ہے ہاتھوں میں نہیں نہیں یو ڈیڈ آنسر می ادھر مجھے ابھی دے میں نے آپ سے تین سوال پوچھتے ہیں یہ میرا پہلا نمبر ایک ہے وہ عذاب تھا یا امتحان تھا یہ اپنے جواب میں گھیرا جائے گا وہ عذاب تھا یا امتحان تھا لکھیے ادھر بھائی اگر آپ شک میں ہیں تو اس کا مطلب آپ امام علی مقام کو بھی جو ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ان پہ عذاب ہوا ہے یا آپ کا عقیدہ ہے گندا یا تو یہ کہ ان پہ عذاب تھا بس ہے فن خان بنے ہیں جی قرآن اور حدیث ہمیں بتا رہے ہیں ادھر آ کر اور حضرت آپ ان سے بات تو لے کیجیے تو آپ سے کیا آپ کے ساتھ بات کیا بی صاحب دس از مائی پوائنٹ بی صاحب دس از مائی پوائنٹ امام علی مقام پہ آزمائش نہیں امتحان تھا عذاب نہیں تھا واقع ہر جو تھا وہ آزمائش تھی عذاب نہیں تھا فریق الدین آتار کا جو سر اترنا تھا وہ آزمائش تھی امتحان عذاب نہیں تھا وہ آزمائشیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں ہر چیز کو عذاب کے کیٹیگری میں نے ڈال دیا ہے انہوں نے وہ جی میں آج ثابت کر دوں گا کہ ان پہ عذاب آیا ہوا ہے کیوں جی ان کے عمل ٹھیک نہیں ہے ان کا ایمان ٹھیک نہیں ہے آپ سے تو زیادہ درست ایمان ہے ان کا وہ معصوم لوگوں کا نہیں لیکن سفید ریش داڑی ہے ان کی سیدھے سادے سے لوگ ہیں اور ان کا عذاب آئے گا انہوں نے کس کا کیا بگاڑا تو جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں مٹی کے گھروں میں رہ رہے ہیں کتنا ظلم عظیم ہے یار پاکستان میں کچھ ہو رہا چاہیے خدا نہ خاصہ اب پاکستانی جو ایٹم بم جو بنایا تھا یہ بھی مرزا صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ پاکستان ایٹم بم گا اس نے تو بدوائیں دی ہوئی ہیں تو پاکستان ایٹمی پاور کس طرح بن گیا پھر اور مرزا صاحب تو نہیں تھے یہ تو بدوائیں دیتے رہتے ان کا تو کام جو بھی بیٹھ کے کار بدوائیں دے رہے تیرا ہنج ہوئے تیرا فلانا ہوئے تیرا ٹھکانا ہوئے عورتیں صبح بیٹھی ہوتی ہیں نا محلے کی عورتیں جو بیٹھی ہوتی ہیں صبح جب ان کے گھر والے کاموں کا وہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں اور جا رہے ہند جو ہے جانتے تیرا اون جو ہے تو مرزا صاحب تو مرزا علق کمپنی وہ بھی بدوائیں دیتی رہتی ہے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے یہ ان کے نزدیک سیوی صاحب سنیے اب ان کے نزدیک وائٹ ہاؤس کا دروازہ کھلنے ان کے لیے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت کا دھیانوں کے لیے کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے دروازے کھلتے ہیں یہ اللہ کی ان کے لیے رحمت ہے اچھا آپ آ گئے امام علی مقام پہ عذاب تھا یا امتحان تھا لکھیے ادھر بھائی ٹائم ویسٹ نہ کرے میری مغرب قضا ہو رہی ہے اور مجھے کیا پتا آپ نے جو بڑا دعویٰ کر دیا تھا مجھے پتا کہ آپ ہیں یہ مطلب یہ آپ کی سطح ہے تو میں نے کبھی مائک میں نہیں آنا تھا یہ بات کلیئر کیجیے امام علی مقام پہ امتحان تھا یا عذاب تھا لکھیے نا یار اچھا سارا سسٹر آپ بھی لکھ دیں یار بے چارے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ بتائیے امام علی مقام پہ عذاب تھا یا امتحان تھا جی جی میں بس جا رہا ہوں نماز کے لیے یہ بتائیے یار کوئی اللہ کا بندہ تو لکھ دے مجھے کوئی مسلمان اس روم میں ہے یا نہیں کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے کہ امام علی مقام پہ امتحان تھا یا آزاد تھا آ تو لکھے نا جب لکھے تو آپ کو مسئلہ کیا ہے پھر امتحان تھا امتحان اپنے پیاروں سے لیا جاتا ہے ظالموں سے نہیں لیا جاتا سکس مین آپ کا کیوں ایمان ڈگمگا گیا ہے امام علی مقام کے لیے وہ کرنا آپ کے ایمان سے کیوں جگمگا جاتا ہے بھائی وہ امتحان تھا بھائی عذاب نہیں تھا میں نے اس کو بھی مثال دی ہے کوئی بدبخت کا بچہ بیٹھا ہوگا تیسرا بہن کہہ رہا ہے امام علی مقام پہ ظلم ہو رہے ہیں ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا توبہ رزب اللہ واقعہ ہر جو ہوا ہے جو صحابہ قتل کیے گئے ہیں جو عورتوں کی عزت لوٹی گئی ہے وہ آزمائش تھی امتحان تھا بد یزید نے جو حملے کروایا تھا وہ امتحان تھا عذاب نہیں تھا فرید الدین اطار کو جو سر اترنا ہے وہ عذاب نہیں تھا وہ امتحان تھا یہ بات جب آپ کو سمجھ آ جائے نا تو پھر آپ بات کیجیے گا اسکرینگ تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کیسے شخص شخص بحث کر رہا ہوں جس کو یہ نہیں معلوم کہ امامی علی مقام پہ امتحان تھا یا آزاد تھا اور میرے ساتھ قرآن اور حدیث سے بحث کر رہا ہے یہ تو رونے کا مقام ہے کہ وہ امتحان تھا یا آزاد تھا آپ کو دن تک نہیں پتا اور آپ آپ یہاں آ کر یہاں لوگوں پہ جو ہے تو یہ کر رہے ہیں کہ ان کو آزاد آیا ہوا ہے آپ تو آپ نے تو اسٹیپ بیک ہو گئے ہیں آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ قادیانیوں کی بدواؤں سے صبح سرحد کے لوگوں پہ عذاب آیا ہے آپ نے ابھی تک اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں لائے آ جائیے یار مائک میں ہم کو میں مغرب کے لیے جانا سی ویسٹ آف ٹائم اس بندے کے ساتھ السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمجن بھائی ماشاءاللہ بات اصل یہ ہے کہ آپ کی بات اس حد تک ماشاء اللہ بہت بڑی اچھی ہے کہ بھئی دنیا میں عذاب تو آ سکتا ہے اور آیا بھی ہے پہلے لیکن سرحد والوں پر جو چیز ہے وہ عذاب ہے یا نہیں تو یہ جو سکمین صاحب جو ہے اس کے اگر تشخیص کر دیتے ہیں کہ وہ قادیانیوں کی بدوا سے عذاب آیا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو مقدمے میں غلط ہے اول تو یہ ہے کہ بھائی بد دعا تو ہر ایک کے اپنے ساتھ ہوتی ہے وہ اللہ جانتے ہیں کہ بھائی کس کی دعا ہماری مسجد میں ایک عورت مانگنے آتی ہے روزانہ اور کافی برے کام کرتی ہے اور جب اس کو پکڑتے ہیں تو ہم کو دعا دیتی ہے تو ایک دن میں نے اس کو پکڑ کے یہ کہا کہ تیری دعا اللہ نہیں سنتے ہیں تو اس نے کہا کیوں نہیں سنتے ہیں میں نے کہا تو رانگ کرتی ہے اور بھی بد دعا دیتی ہے صحیح کام کر تو اللہ تیری دعا بھی سنے صحیح آدمی کی بات سنی جاتی ہے غلط آدمی کی بات نہیں سنی جاتی تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی اس طریقے سے یہ کہنا کہ بھائی صبح صلی اللہ علیہ پر جو پانی پھیر گیا ہے نہ وہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے وہ قادیانوں کی بد دعا ہے یہ سراسر غلط ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ عذاب کا آنا بھی ثابت ہے عذاب آیا ہوا ہے لوگوں پر پہلے یہ بھی ثابت ہے لیکن تشخیص بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی اس کا تعین کرنا بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جھوٹوں اور سچوں میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بیان فرماتے ہیں اللہ العرط اللہ احل القادبین اور ان اللہ حب المحسنین جی آیا آج کے یو ٹیوب میں جواب دے رہا ہوں آپ کا پہلا سوال یہی تھا کہ بھائی جھوٹوں اور سچوں کی بات بیان کریں کہ اس میں کیا فرق ہے تو جھوٹے جھوٹے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں اور جو سچے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں جہاں لکھا ہے کہ بھائی کونو ما صادقین اس میں یہی لکھا ہے کہ بھائی سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو جو ایمان میں سچے ہیں اللہ کی حکمر کو پورا کرنے میں سچے ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدہ وہی سے ڈرنے میں سچے ہیں یہ ساری باتیں ہیں اور جھوٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت ہے لانت کا معنی یہ ہے رحمت سے دور ہونا تو یہ جھوٹ میں اور جھوٹ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں جھوٹ بولنا کبھی گنا ہے اور کبیرہ گناہ گنا بغیر توبہ کے معاف بھی نہیں ہے تو یہ دو دو باتیں ہیں اور اسی طریقے سے عذاب اللہ تبارک تعالیٰ بھیجتے ہیں لیکن آپ کسی چیز کو دیکھ کر عذاب ہی کے اوپر آپ تھوپ دو کہ یہ عذاب ہی اللہ نے دیا ہے اور یہ عذاب ہی ہے یہ آپ کی اپنی سوچ کہتی ہے لیکن دنیا والوں کی سوچ ہی نہیں کہتی دنیا والے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں مسجد میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہے اور اس طریقے سے لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور دعائیں کرنا ضروری بھی ہے کہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ جس اپنے قدرت کے اسباب میں سے کسی ایک کے اوپر جو اس کے دہانے کھول دے تو ہمارے لیے عذاب بن جائے ہوا خوشگوار ہوتی ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ آندھی بنا دے تو ہمارے لیے عذاب ہو جائے پانی ہماری راحت اور اس طریقے سے ہماری زندگی کی اصل چیز ہے اگر اس کو اللہ تعالیٰ سیلاب بنا دے تو ہمارے لیے عذاب ہو جائے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو یہ کہنے کا یا کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ نوز باللہ یہ لوگ جو ہے اپنے عذاب میں ڈوب رہے ہیں اور وہ تو پتا بھی نہیں ہے آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے کوئی ایسا چیلنج کیا ہو نوز باللہ جس طریقے سے لوگ دنیا میں کرتے ہیں قرآن کو جلاتے ہیں قرآن کی توہین کرتے ہیں قرآن پہ بیٹھ کے غسل کرتے ہیں اور نوز باللہ قرآنوں کے اوپر جو کیا کیا کرتے ہیں انڈیا وغیرہ میں ہوتا رہتا ہے تو اس طریقے سے یہ ساری باتیں ہیں تو سکھ مین صاحب کو یہ سمجھنا کہ ہر چیز بطور عذابی کی ہوتی ہے یہ ان کا غلط ہے ان کا سمجھنا غلط ہے اور یہ بھی سمجھنا کہ عذاب ہوتا ہی نہیں یہ بھی نہیں ہے دونوں ہوتا ہے قضاء و قدر کے فیصلے ہیں کبھی امتحانات کے لیے ہوتے ہیں کبھی رفع درجات کے لیے ہوتے ہیں کبھی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں کبھی بطور سزا کے ہوتے ہیں ایک حدیث شریف کا خلاصہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا یہ ساری باتوں کے خلاصے میں کہ بھائی قزا قدر کیا ہے اور اس طریقے سے جو ہے عذاب کیا ہے رحمت کیا ہے تو اس کے بارے میں یہ جواب دیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے دو آنکھیں جو کھلی ہیں آپ کی وہاں تک کے فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ جنت میں یا جہنم میں ہے تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی نشاندہی کی ہے جیسے کافر اور مشرق کی نشاندہی ہے کہ وہ جہنم میں ہے تو وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جن کا کفر و انتقال ہوا ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے ہمارے سامنے ایک شخص آیا ایک آدمی نے اس کو سوال کیا کہ یہ جو عورت ہے اس کے لیے ہزاروں کروڑوں لوگوں نے اخبارات میں اس کے لیے جو ہے اچھے کلمات لکھے ہیں تو وہ جنتی ہو گئی ہم نے کہا کہ نہیں ہوئی کہتے کیوں میں نے کہا قرآن میں یہ لکھا ہے کہ کافر اور مشرق کی مغفرت نہیں ہے لہذا مغفرت نہیں اور جنرل میں داخلے کے لیے مغفرت پہلی سیڑھی ہے تو یہ کہنا کہ یہ عذاب ہی ہے یہ تعین کرنا غلط ہے اور ایک یہ بات ہے کہ امت محمدیہ کے لیے دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے یہ قاعدہ ہے پہلا امت محمدیہ کے لیے دنیا دارالعمل ہے دار الجزا ہے پھر بھی صحابہ کے نام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کبھی کبھی سناتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے بازے وغیرہ کی کمائیاں کھانے سے دنیا میں ایسا ہوتا ہے بت پرستی کے لیے بتوں کو بیچنے کی کمائی کھانے سے دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو یہ یہ حدیثوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عذاب تو آخرت میں ہوگا ہی لیکن یہ اتنے بڑے گناہ ہیں اتنے بڑے گناہ ہے کہ اس کا کچھ خمیازہ دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے اور یہاں تک لکھا ہے کبھی کبھی کہ ان برے عذاب ان برے گناہوں کی باتیں کبھی اتنی بری ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اولاد کو بھی بھگتنا پڑتا ہے تو سکمین صاحب کی بات اگر یہاں تک ٹھیک ہے کہ دنیا میں عذاب آ سکتا ہے یا نہیں تو عذاب آ سکتا ہے لیکن تعین آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور اس طریقے سے تموجن بھائی کی بات جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آزمائش بھی ہوتی ہے قزا قدر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے تو دونوں کی بات اپنے اپنے محور میں اس حد تک ٹھیک ہے لیکن کسی ایک جگہ کو تھوپ کر دونوں اپنے اپنی جگہ وہاں استعمال کریں تو یہ دونوں اتنا ضرور ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو ہم کو آزمائش سے بچائیں اور کسی بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کو آزمائش سے بچائیں ہم مانگیں گے تو اللہ عثمان السلام کا خزانہ مانگیں گے اور اگر ایب السلام کی صبر کا موقع اگر آ گیا کبھی تو پھر اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں گے تو مانگیں گے ہم راحت ہی اور اگر خدا نخواست آزمائش آ جاتی ہے تو آزمائش کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ سے ہم قوت مانگیں گے طاقت مانگیں گے اور استقامت مانگیں گے تو یہ یہ, یہ خلاصہ ہے بہرحال تموجن بھائی تو شاید ان کا یہاں نک نیم تو یہاں چھوڑا ہوا ہے شاید نماز گئے ہوں گے اور باقی جو ہے سکمین صاحب سے بھی درخواست ہے کہ بھائی وہ اس طریقے سے کسی خاص مخصوص گروپ کے بارے میں مخصوص تعین نہ کرے کہ نوزب اللہ یہ ان پر آزاد ہے ہاں اگر کسی کا گنا آپ کو یاد ہے آپ کسی نے آپ کو مارا ہے اور اس کو آپ نے مصیبت میں دیکھا اور پھر آپ یہ کہیں کہ دیکھو اللہ نے میری آواز میری دعا سن لی ہے تو آپ کے دونوں کا مسئلہ ہے یہ جیسے مجھے میری کسی نے پٹائی کی سب کے سامنے مجھے لوگوں نے ذلیل کر دیا اب اچانک جو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی کسی جگہ سے اب میں نے اپنے دل سے یہ کہا کہ دیکھو انہوں نے مجھے برا کہا تھا اور میری میری جو ہے دلیل کی مجھے ذلیل کیا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا ہے تو میرا اپنا تفرد ہے میرے اپنی انفرادی بات ہے اور میری اور میرے اللہ کے بیچ کی بات ہے یہ اور میں اپنے حساب سے کہہ سکتا ہوں ان کو کہ میں نے انہوں نے مجھے ستایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اس لیے کہ میں ناحق مجھے انہوں نے مارا بھی ستایا بھی یہ اپنے انسان کا اپنا تفرد ہے اس کو عام کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ تھوڑی بات میں نے آپ کے سامنے کر لی اور اسٹے لائف صاحب سے بھی بات میری ہے کہ پہلے کافی مدت ہوئی میں ان کی باتیں میں نے پہلے بھی سنی تھی اور اس طریقے سے وہ دونوں گروپ میں جا کے ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں تو بھائی جو ہے ذرا ادھر ادھر نہ کریں آپ بھی جو ہے ہاں، اللہ کو حاضر نازر سمجھ کے بات کریں اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا نبوت اور رسالت کے مقاصد کو سامنے سامنے رکھ کے بات کریں میں نے آپ کی دونوں جگہ پہلے باتیں سنی ہے تو کبھی آپ جو ہے وہ بریلوی اور کبھی آپ جو ہے دیوبندی اور کبھی دونوں کے درمیان میں دوسری باتیں کرتے تھے یہ میں پہلے میں شاہد تھا اس میں اور آپ کی کافی مدتوں کے بعد جو ہے آج جو ہے آپ سے آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو بہرحال میں آپ کی بات ابھی سنوں گا اور ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بات پہ تبصرہ بھی کروں اگر مجھے موقع ملا تو بہرحال یہ بات ہے میں وعلیکم السلام بہت شکریہ جناب آپ کا اپنا سبوا صاحب میں آپ کی باتوں پہ اگری کرتا ہوں لیکن آپ آپ کی جو ایک بات ہے میرے خیال میں آپ اس کو ایکسپلین کرنا بھول گئے ہیں یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا ظالم کے اوپر کیا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا یا نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اللہ تعالیٰ عدل کریں گے تو ظالم کو اس کی سزا جو ہے وہ ضرور ملے گی وہاں پر آپ نے ایک اور امتحان کی بات کی ہے یہاں پر اپنا سوا صاحب آپ نے تھوڑی سی ڈنڈی مار دی ہے ڈنڈی آپ نے ایسے ماری ہے کہ اللہ تعالی امتحان اپنے ان بندوں کا لیتا ہے جو وہ بندے قریب ہوں اللہ تعالی کے صاحب ایمان ہوں اچھے ایمان والے ہوں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ امتحان ڈال سکتا ہے فرق سے صرف یہ ہے کہ ظالموں کو امتحان نہیں ڈالنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو امتحان ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ظالموں کے اوپر ون ٹو تھری عذاب آ جائے گا ان کو ان کے اوپر امتحان ڈالنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں پر ایک فرق ڈالتے سبوا صاحب یہاں پر فرق ڈالتے اور وہاں پر وہ وہ یہ کہہ کر چلے گئے ہیں کہ جناب مجھے یہ بتائیے کہ کیا امام علی مقام کیا وہ ان پر امتحان تھا یا ان پر عذاب تھا نوز باللہ بھائی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب تھے تو یقیناً وہ ایک ایک امتحان تھا عذاب تو نہیں ہو سکتا امتحان ان پر ہوگا جو کہ ظالم ہوں گے اپنا عذاب ان پر ہوگا جو کہ ظالم ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کا مال کھایا ہوگا جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کو تنگ کیا ہوگا جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کو مارا ہوگا جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کو ستایا ہوگا جنہوں نے دنیا میں اس لوگوں کے لوگوں کا حق چھینا ہوگا وہ ظالم قرار دیے گئے اور آپ نے اتنی بڑی جو ہے وہ اپنا اپنا سفا صاحب آپ نے کہا لیکن اس بات کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ چھوڑ دیا اب میں آخر میں یہ میں آپ کو پوائنٹ کر کے کر دیتا ہوں صفا صاحب ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے صاف بتا دیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے دیکھیں جب آپ حج پر جاتے ہیں جب حج پر جاتے ہیں تو وہاں پر بت پڑے ہوئے ہیں آپ ان بتوں کے اوپر پتھر مارتے ہیں ٹھیک ہے وہ بت کیا ہے کیا وہ شیطان ہے وہ بت بڑے ہوئے ہیں وہ پتھر مارتے ہیں وہ آپ اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اس سے دوری کے اختیار کر رہے ہیں یا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم اچھے کو اچھا کہیں اور برے کو جو ہے وہ برا کرے اب وہاں پر شیطان تو نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ کے پتھر کھا رہا ٹھش ٹھش ٹھش ٹھش وہ کر رہا ہو وہ آپ کیوں مارتے ہیں پتھر اس لیے مارتے ہیں کہ آپ ظالم سے دوری اختیار کر رہے ہیں آپ شیطان سے دوری اختیار کر رہے ہیں یہاں پر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کام کرو گے ویسا بھگتیں گے اب آپ کو کس نے اختیار دیا ہے سبوا صاحب آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ پتھر مارے حج کے دوران کیا آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ ان بتوں کو جو ہے وہ پتھر مارے یہ اللہ کا کام ہے اللہ جانے اور وہ وہ جانے آپ کو کس نے دیا ہے آپ یہاں پر تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ یہاں آپ جو ہے وہ, وہ جان سکیں اور وہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اس کو جو ہے وہ پتھر مار رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹے کو جھوٹے کو جھوٹا کہنا یہ اس کی ایمان کی سچائی ہے اور سچے کو سچا کہنا یہ اس کے ایمان کی سچائی ہے تو فرق کیا پر لگے گا دنیا میں آپ کس کو سچا کہیں گے اور کس کو جھوٹا کہیں گے اگر آپ اس کی تفریح نہیں کر سکتے تو اس تو ایک مسلمان کے لیے فرض بنتا ہے کہ وہ تفریح کرے سچے کو سچا کہے اور جھوٹے کو جھوٹا کہے آئے جناب بہت شکریہ آپ کا جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یار سب بھائیوں کو یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے ایک دن پہلے بھی آزمائش اور آزاد کی بات ہوئی تھی میں نے سب دوستوں کو وضاحت کی تھی بھائی کہ صحابہ میں جنگ ہو گئی امت کے لیے آزمائش صحابہ قتل ہو گئے امت کے لیے آزمائش بیت کے ساتھ ظلم ہوا ہمارے لیے آزمائش اس کے بعد ہم چلتے چلتے چلتے آج چودہ سو سال ہو گئے ہیں مغلوں کی حکومت ان کے بچوں نے گرا دی ہمارے لیے آزمائش یہ کہتے ہیں آزمائش انڈیا پاکستان ٹوٹ گیا آزمائش پاکستان پھر ٹوٹ گیا بنگلہ دیش بن گیا آزمائش عراق کے اوپر قدرت علاج مسلمان آپس میں لڑ پڑے مسلمان آزمائش عراق ایران کے اوپر آزمائش افغانستان کے اوپر امریکہ نے حملہ کر دیا پھر ازمائش ایران کا ایٹمی پلانٹ امریکہ روکتا ہے یہ بھی ازمائش یہاں پہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا یہ بھی ازمائش ساری رات تمہاری بھی آزمائشیں آتی رہتی ہیں عجیب بات ہے یار بھائی اس ازمائش کے چکر میں نا اپنی غلطیوں کو مت چھپاؤ انتہائی معذرت کے ساتھ اس آزمائش ازمائش گیڑے میں آ کے نا اپنے آپ کو دیکھ بنا رہا ہے آج کا مسلمان یہ اپنے آپ کو دیش بنانے والی بات ہے اور ہم سب کو بھی دیش بنانے والی بات ہے اگر ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں تو امریکہ اور پاکستان کے اوپر ایک اور آزمائش کے لیے تیار رہو اور پھر جب پاکستان اکھنڈ بھارت بن جائے نہ کرے یا اس کی ففٹی تھری سے ففٹی فور اسٹیٹ ہو گئی تو پھر کہنا یہ بھی ایک آزمائش ہے اس کے بعد وہ مسلمانوں کو ظلم کرے پھر کہنا یہ بھی ایک آزمائش ہے اس کے بعد مسلمانوں کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کا انہوں نے یون تمبر کا ارادہ بنایا اس کو بھی آزمائش کہنا خود زیرو انڈا بٹا انڈا انڈا بٹا انڈا ہر چیز میں صحیح ہے اس لالی بچے کی طرح جو ہر بار اسکول میں آ کر ٹیچر سے بہانا بناتا ہے کہ آج نے پینسل گھر بلایا آج نے شارٹ گھر بلایا آج نے ربر گھر بلایا اور کسی دن اگر تینوں چیزیں لے آیا تو میں ادبی کاپی گھر بلایا اور کسی دن اگر کاپی بھی لے آیا سب کچھ لے آیا تو وہاں پر رکشا نکل گیا میں اس لیے لیٹ ہو گیا اور فیل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے پاس ہر دن کے تین سو پینسٹھ بٹ کے جواب ہوتے ہیں اس کے پاس تین سو پینسٹھ کے تین سو پینسٹھ اس کے پاس جواب ہوتے ہیں اگر اسے پوچھے تم کیوں فیل ہوئے ہو تو وہ تین سو پینسٹھ دنوں کا حساب لکھ کے دے دے گا آج کے مسلمان کی یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے انتہائی معذرت کے ساتھ کہیں اپنی غلطی کتا آزمائش کے اس چنگل میں پھنسا کے یہ نہ ہو کہ بھائی وہ معشر کے وقت آپ جو ہے نا اس کو اس طرح کے مسلمان یہ تو کہنا میں دولت میں جاؤں یہ بھی آزمائش ہے <laughs> بات ہے کہ دولت میں کے چاہیے یہ بھی آزمائش ہے ہمارے <laughs> لیے پہلے ٹھیک بات نہیں ہے تم نے کبھی میرا کوئی شکر لکھنا کہ بھائی دنیا ایسا ہوں تمہارے اسٹیٹمنٹ میں وہ دنیا ایسا نہیں ہے آپ کے ملک آپ کی دنیا اڑ گئی ہے آپ کی اتنی بڑی اسلامک ویسے ٹوٹ گئی ہے آپ کا اسپین کی سائنسدان سارے لوٹے گئے پھٹے گئے ان کا نام ختم ہو گئے ہیں آپ کی ملک کی حکومت چلی گئی ہے آپ بس my fight you not getting your fight it's very simple جس کو آپ آزمائش کہہ رہے ہیں وہ آزمائش نہیں آپ کی غلطیوں کی سزائیں ہیں وہ آپ کی غلطیوں کی سزائیں ہیں جتنے آپ کوٹ کر رہے ہیں ان میں سے ایک ہزار ہو سکتا ہے کہ ایک ازمائش ہو لیکن ایک ہزار میں سے یہ نہیں ہو سکتے نو سو نو سو آپ کی ازمائشیں ہو یہ سب غلط باتیں جب سب جب سے مسلمان نے جو ازمائش کو لفظ کو مس کوٹ کرنا شروع کیے مار کھا رہا ہے ہم میں پہ مار کھا رہا ہے یہ کہتے ہیں جی سنتنا سنگیاں ختم ہو گئی یہ آج کے رسولوں میں بہت بڑی آزمائش ہے وہ اوکے تم get ready for all the آزمائش اگر بھی آزمائشوں کے لیے تیار ہو گئی سب ہو اگر یہی سوچ ہے تو ساری زندگی نہیں ہو سکے گا میں بھائی چھوڑتا ہوں جزاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ شکریہ جی سکھ مہن صاحب کیوں پھر آج پتا چلا جناب آپ کو پہ دہلا ٹکر گیا آپ کو کچھ محسوس ہوا آج کہ کن لوگوں سے واسطہ پڑ گیا کس روم میں پڑ گیا <laughs> ہاں آپ ادھر ہی ہوں اچھا سکھ مین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر عذاب ہے میں تو آپ کی باتیں سن رہا تھا اور خاص سواہی صاحب کی بڑے غور سے سن رہا تھا کسی کی اگر کوئی ٹانگ کاٹی جاتی ہے کسی کا کوئی فالج سے حصہ ضائع ہو جاتا ہے یا بازو اتر جاتا ہے وہ بھی عذاب بندے کے اوپر آتا ہے اس کے گناہوں کا جس بندے کے ساتھ ایسا بیماری کی حالت کہہ لیں یا فالے سے کوئی حصہ ضائع ہو گیا یا ٹانگ کاٹی گئی یس یا نو لکھیں وہ بھی عذاب آتا ہے بندے نے کوئی ایسے جرم کیے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کسی گناہوں کی سزا ملی ہے ایک بندہ اکثر و بیشتر تکلیف میں آ کر ایسی بات کرتا ہے تو جب آپ آئیے گا یہ بتائیے گا کہ آپ کے تو سر پہ بال نہیں ہیں آپ گنجے ہو تو کیا یہ بھی عذاب آیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے بال کی گئے وہ کیوں اٹھ گئے آپ کے نہیں بھائی میں نے کوئی غلط بات نہیں کی یہ نہ سمجھیے گا میں نے کوئی جوک کیا ہے روم والوں صدیوں کا پہرا ہے ہمارا پال کے اوپر میں تو سن رہا تھا تو اب آپ کے سر کے اوپر بال نہیں رہے یہ اللہ تعالی کا عذاب سر کے اوپر آ گیا ہے میرے سر کے اوپر تو بال ہیں کافی لوگوں کے سر کے اوپر بال ہیں جو گنجے ہو جاتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالی کا اچھی خاصی شکل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے تو یہ ضرور بتائیے گا آ کر کہ کیا یہ بھی کوئی عذاب کی شکل ہے ہوتی ہے شکلیں ہوتی ہیں نا عذابوں کی اور جھوٹ کی ہر قسم کی اچھا یہ بھی عذاب کی شکل ہے اپنے منہ سے بتا دیجیے گا آ جائیں جی۔ سی واحد صاحب میں سنتا ہوں آپ کی باتیں میں ٹیکس پڑھ رہا ہوں ذرا ایڈمن زیادہ نہیں ہے ابھی آشنا صاحب آئے ہیں چلیں کچھ حوصلہ ہو جائے گا آ جائیں آپ بات کریں جی مولانا صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی پتا نہیں ہے اچھی خاصی وہ شاید کچھ کلک ہو گیا ہے یا آپ سے مائک چھوٹ گیا ہے ان کا ڈور کھول دیں آشنا صاحب وہ تو ویسے ہی آواز کے لیے ان کو تو آپ آ جائیں دوبارہ ایک دفعہ پھر کوشش کر کے دیکھ لیجئے گا جمپ مار کر آ جائیں آپ پلیز جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز آ رہی ہے ابھی اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سکمین صاحب نے جو لفظ یوز کیا کہ بھائی وہاں ڈنڈی مار گئے ارے بھائی یہ کوئی یہاں کوئی خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی تھی کہ آپ سے کوئی ہم سیب خرید رہے تھے کہ ڈنڈی مار کے ہم آپ کو یہاں لے دے رہے تھے یہ تو ایک علمی بات ہے علم کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب کے بارے میں کیا فلسفہ ہے اور پکڑ دھکڑ کے بارے میں کیا فلسفہ ہے اور اس طریقے سے دنیا میں جو چیزیں رونما ہوتی ہے اس کے اوپر کیا حکم لگایا جائے گا حکم کون لگائے گا اور کب حکم لگا سکتے ہیں کب نہیں لگا سکتے اور پھر اوپر سے آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جو باتیں اپنی کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی باتوں میں خود خلط ملت ہے اگر آپ نے اصول فقہ پڑھا ہوتا اصول حدیث پڑھا ہوتا تو اس کا نام ہے قیاس مال فارق آپ کو پتا بھی نہیں ہے بات کیسے کرنے کی اور مناظرے کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر رد کیسے ہوتا ہے اس کا پتا بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کو اس لفظ کو تعبیر کر دیا ڈنڈی مارنا یہ کوئی بات ہے یہ کوئی علمی بات ہے یہ آپ کی یا تو پھر یہ کہ آپ بکواس کر رہے ہیں اگر آپ نے اس کا نام ڈنڈی مارنا کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بھی یہ بکواس ہے اور اپنے جو اپنی سوچ سوچ سے آپ کام کر رہے ہو جس کے پیچھے شریعت بھی نہیں ہے اور جس کے پیچھے مسئلہ بھی نہیں ہے اور جس کے پیچھے رضا الہی بھی نہیں ہے اور صرف اور صرف آپ کا جو ایک دنیا فلسفہ ہے یہ یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ڈنڈی مارنا کہنا کوئی معمولی کھیل ہے کسی علم کے علم کے بارے میں اور قرآن حدیث کے مقابلے میں ڈنڈی مارنا یا اگر یہی بات ہے تو پھر میں آپ کو کیا کہوں میں اگر اس آپ کو لفظ استعمال کروں تو پھر میں آپ کو حیوانات میں شمار کر دوں گا بجائے انسان ہونے کے ذرا بات سوچ سمجھ کے کیا کریں کہ ڈنڈی مارنا کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ کتابوں کے درمیان میں مسلمان کے درمیان میں جو حالات رونما ہوتے ہیں اس کے اوپر کیا بول سکتے ہیں کیا نہیں بول سکتے اس کا پتا ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں سکھایا اس کا پتا ہے آپ کو یہ کچھ پتا ہے نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ڈنڈی مارنا یہ کیسی بات ہے یہ اب بات ایسی کی جاتی ہے ڈنڈی مارنا ایسی بات کی جاتی ہے ذرا اگر تمہارے پاس اگر قرآن و حدیث کا علم ہے اور قرآن و حدیث کی روح سے آپ کسی مسلمان سے بات کر رہے ہو تو علمی نقاش ہوتا ہے علمی ہیوار ہوتا ہے علمی باتیں ہوتی ہے اختلافات ہوتے ہیں کوئی کسی کے خلاف نہیں ہوتا ڈنڈی مارنا یہ خلاف ہونے کی بات کرنی ہے اختلافات کی باتیں الگ الگ ہوتی ہے اور میں آپ کی باتوں میں غلط بولے ہے سارا جس چیز کو آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو بڑے مقدمات کا انکار کرنا پڑ رہا جو چیز آپ نے اپنی زبان سے نکال کر ٹانتے ہیں یہ مناظرہ کہتے ہیں اس کو ہم مناظر کی کتابیں پڑھاتے ہیں بھائی تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو ڈنڈی مارنا اور یہ کوئی کوئی گھسی پیٹی بات کر رہے ہو یہاں ایک قرآن حدیث کی روشنی میں عذاب کے بارے میں زندہ کے لیے کیا کیا بولنا ہے اس کا پتا بھی نہیں ہے آپ کو تو اس لیے ڈنڈی مارنے کا لفظ استعمال نہ کریں یہ آپ کی جو ہے زبانی ہوگی اور خاص کر کے جو ہے علمی اختلافات میں جو ہے آپ کو دوسرے کے موقع محل کا لحاظ کرتے ہوئے بات کرنے پڑ رہی ہے یہ ایک بات ہے اور اسی طریقے سے ہمارے خادم رسول صاحب نے جو بتایا کہ بھائی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور عذاب ہوگا بھی لیکن تم کیوں کرتے ہو اور یہ فلسفہ اول تو یہ کہ علمی چیز ہے اس کو کسی سے پوچھو اگر آپ کا اس میں اس کے درمیان میں کوئی اختلاف ہے اور کوئی خلاف ہے اس کے ساتھ تو آپ اس کو اچھے انداز میں پیش کریں یہ مجھے کیا ہے کہ کسی کو بچا کے کہنا ہے کہ اس کو بچا کے مجھے ڈنڈی مارنی پڑ رہی ہے آپ ہی خود یہ سوچ کے چل رہے ہو کہ مجھے تمجن کو گرانا ہے اس کا مطلب یہی ہوا جب میں نے آپ کی ایک بات کی پکڑ کی اس حیثیت سے کہ بھائی آزمائش بھی ہو سکتی ہے عذاب بھی ہو سکتا ہے اور یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بروں پہ عذاب اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نیکوں کی آزمائش کرتے ہیں اس کا ہمیں اس مقدمے کا انکار نہیں ہے اس مقدمے سے اور اس کو سگڑا کبرا کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ علم کیا چیز ہے یہ بات ہے لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تمجن بھائی کہ اب دونوں کے درمیان میں جو اختلاف لفظی ہو گیا ہو یا حقیقی ہو گیا ہے ان دونوں کے درمیان کے اختلافات کو بجائے سلجھانے کے کسی کو گرانا اور اس کو گرانے کے درمیان میں تیسرے کی بات کو ڈنڈی مار کے پیش کرنا ڈنڈی کی طرف ڈنڈا ڈنڈی مارنا کہہ کر پیش کرنا یہ کون سی سامنے بات ہوگی اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دل میں انصاف نہیں ہے اس کا یہ آپ کے ڈنڈی مارنے کا لفظ استعمال کرنا ہے ایک دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے جس کھوٹ کا آپ جس کھوٹ کا آپ تلافی کرنا چاہتے ہیں اس کھوٹ کی اس لیے برائے مہربانی جو علمی بات ہو چاہے قرآن و حدیث کی ہو ٹھیک ہے آپ کے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کے اپنے تفردات ہو سکتے ہیں اور آپ کے اپنے علمی حساب سے جو ہے آپ نے آپ کی جو چیزیں ہو سکتی ہے لیکن اس کو ڈنڈی مارنا تعبیر کرنا یہ کہاں سے ہو سکتا ہے یہ تو یہ ذرا آپ اس کو ذرا اپنی زبان کو جو ہے قابو میں رکھیں اور اس طریقے سے جو ہے اپنے خود شیشے کے محل میں بیٹھ کر دوسروں کے آہنی دیوار پہ جو پتھر پھینکیں یہ بات یاد رکھیں وعلیکم السلام السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بھائی اور دوست سب کو سلام <clears throat> یار میرے ذہن میں ایک سوال ہے یار سب کہہ رہے کہ یہ عذاب یہ یہ ہوا ہے تو یہ عذاب ہے یہ ہوا ہے یہ تو اللہ کا اکرام ہے اللہ سب جو کرتا ہے خدا ہی جانتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ایک پشتوں میں ایک کیا کہتے ہیں اس کا ایک کوٹ ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں اور بجلی کے تاروں میں جو ہے نا اس کے ساتھ چھیڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اللہ کے کاموں میں اور بجلی کے تاروں میں چیڑنا نہیں چاہیے تو یہ جو ہو رہا ہے نا تو ہم کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم کون ہوتے ہیں یار کہ یہ عذاب ہے یہ یہ ہوا ابھی امریکہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے یہ یہاں پر جو ہے نا ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہو یہ کیا ہے یا وہاں پر ابھی یہ ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا ہے آپ اپنی طرف سے خدا کی جو وہ صفات ہے نا وہ خدا جو ہے نا خدا خدا اپنے کاموں پہ اچھا سمجھتا ہے ٹھیک ہے ویسے اپنے اوپینین وہ الگ بات ہے لیکن اس کاموں میں جو ہے نا اس طرح نہیں کرنا چاہیے اللہ خوب جانتے کیوں ہوا یہ کیسے ہوا اور اس کے علاوہ وہ دوسرا بھائی اور سکھ میں جو ہے نا کہتا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا صبح سرحد میں عورتوں کو مطلب مارا جاتا ہے آپ جو نلائز بات نہ کر رہے یار غلط بات ہر جگہ برے اچھے لوگ ہیں آپ جو بات کر رہے ہو نا تو اس سے آپ کا وہ لیول شو کر رہا ہے آپ کے جو مائنڈ کا لیول ہے نا وہ شو کر رہا ہے یار اچھے برے تو ہر جگہ پر ہوتے ہاں وہ امریکہ ہے امریکہ کا تمہیں مثال ہی نہیں دینا چاہتے اس کو درمیان سے نکالو یو کے کو دیکھو آسٹریلیا کو دیکھو پاکستان کو دیکھو ہر جگہ اچھے برے ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دیکھو یہ عورت کو اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے اینی ویز میں ٹائم زیادہ نہیں لیتا اور میں جو ہے نا مائک سیگمنٹ آپ کے حوالہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہاں جی بہت شکریہ جناب اپنا اشانہ صاحب بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں سبوا صاحب دیکھیں میرے خیال میں جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ نے ڈنڈی ماری ہے تو اس سے میری مراد یہ تھی کہ آپ نے انصاف نہیں کیا جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی عذاب ان پر ڈالتا ہے جو کہ ظالم ہوتے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں ظلم کیا ہوتا ہے جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کو تنگ کیا ہوتا ہے چاہے وہ کسی صورت میں ہو وہ ظالم ہوتے ہیں لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو یہ ظلم ہے آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اللہ تعالی عذاب ڈالتا ہے اور پھر جب عذاب کی بات آتی ہے تو آپ جو ہے دوسری طرف جو ہے اس کو لے کے جاتے ہیں آپ اس کو کیوں نہیں کہتے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اور منافق کون ہے اور ظالم کون ہے اور پھر جب بات ظالم کی آتی ہے تو پھر آپ اس کی پروٹیکشن شروع کر دینے دینے لگ جاتے ہیں اس کی تحویلیں دینے لگ جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں اس کو ایسا نہ کرو اس کو ویسا نہ کرو تمہیں کچھ نہیں پتا اس کو کچھ نہیں پتا اور پھر صاف صاف بتا بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جی یہ ظالم وہ ہے جو کہ ظلم کرے اور جب میں ظالم کی بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں جی ایسی بات نہ کریں آپ کو کچھ نہیں پتا اور بھائی اگر مجھے کچھ نہیں پتا تو پھر آپ بتا دیں اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں میں نے تو صرف صاف سی بات کی ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا ڈنڈی مارنے کا مراد یہ تھی کہ تما جان صاحب جو ہیں وہ امام علی مقام کے اوپر کہہ رہے تھے کہ آپ جی مجھے یہ بتائیں ٹیکسٹ میں کہ وہ ظالم تھے یا مظلوم تھے یا ان پر جو کچھ ہوا وہ امتحان تھا یا ان پر جو ہے وہ عذاب ہوا تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ جناب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے محبوب کے اوپر وہ امتحان ڈال سکتا ہے عذاب نہیں ڈال سکتا ان کے ان کو یہ چھوٹی سی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور تما جان صاحب وہ اپنا ایک چھوٹا سا ذہن لے کر ایک چھوٹا سا ذہن لے کر وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اینالائز کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اور کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا کسی مسلمان نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ اسٹاپ رائٹ ہیئر گنا کر رہے ہو اور یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تم اینالائز کر رہے ہو ایک چھوٹا سا ہیومن بینگ کہ جی وہ رنڈیوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں ڈالا اس کے اوپر عذاب نہیں ڈالا اس کے اوپر عذاب نہیں ڈالا اور اس کے اوپر کر دیا اور بھائی تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اوپر اینالائز کرنے والے ادھر تو اینالائز کر رہے ہیں یہ لوگ سبوا صاحب ادھر تو آپ کے بھائی جان تما جان صاحب اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اینالائز کر رہے ہیں یہاں پر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ تما جان یہ تم کفر کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اوپر اینالائز کر کے کہ جی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اوپر عذاب نہیں ڈالا ان کے اوپر کیوں عذاب ڈال رہے ہیں اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بکواس کر رہے ہیں آپ نے مجھے یہ کہہ دیا اور میں مناظرے کی بات کرتا ہوں اور آپ سبوا صاحب کون ہوتے ہیں مناظر والے کی بات کر میں خود مناظرہ کرنے والا ہوں میں اتنے عرصے سے بیٹھا ہوں آپ کے خیال میں میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں یہاں پر میں کیا چنے بیچ رہا ہوں اپنا تما جان جی سبوا صاحب آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے سارا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے اور باقی جتنے سارے بیٹھے ہیں وہ بے بیٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں ضرور سبوا صاحب آپ نے غرور کیا یہاں بیٹھ کر اپنے آپ کو عالم ثابت کر کے اور دوسروں کو آپ جائز ثابت کر رہے ہیں کہ تم بکواس کر رہے ہو آئی جی حاجی صاحب اور اگر میں نے اشیانہ صاحب یہ بات کی ہے کہ وہاں پر عورتوں کا ظلم ہو رہا ہے تو آپ کا یہ کام تھا آپ کا یہ کام تھا کہ آپ کہیں کہ ہاں سچ پہ سچ بولیں کہ وہاں پر عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے عورتیں وہاں پر ووٹ نہیں دے سکتی وہاں پر عورت کو منسٹر نہیں بن سکتی وہاں عورت کسی اسکول میں نہیں جا سکتی وہاں جو وہاں جو استانی ان کو مارا جاتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایسی بات نہ کریں آپ سچ تو کم از کم بولیں آپ آئیں جی السلام علیکم ہاں، روم میں موجود تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو سلام ہو ہاں، ٹھیک ہے سچ بولنا چاہیے لیکن جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے سکھ مین صاحب وہاں عورتوں کو مارا جاتا ہے پٹھان عورت کو کہاں نہیں مارا جاتا کراچی میں نہیں مارا جاتا پٹھان ایک عورت کو دکھایا ٹی وی ایک جھوٹی کہانی بنائی گئی کہ جناب اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں تو سواد کی تمام خواتین کو پاکستان آرمی نے وہ جوتے مارے وہ کوڑے مارے مسلمان عورتوں کو انڈیا میں ہندو جو جوتے مارتے ہیں جو امرتسر میں سکھ مسلمان عورتوں کو جوتے مار چکے ہیں جو بوسنیا میں عیسائی مسلمان عورتوں کے اوپر گھوڑے دوڑا چکے ہیں تو آپ ساری بات کریں نا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے سچ بولنا چاہیے پھر نا تو ایسے ہی ہونا اور جتنا عورتوں پہ ظلم باقی پاکستان میں ہوتا کیا زندہ گاڑ کی زمین میں ان کے اوپر گھوڑے کتے چھوڑے جاتے ہیں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے فرنٹیئر میں کہ سارے پنڈ والوں کو کہا جائے کہ کیونکہ اس کی اس کے بھائی نے تمہاری لڑکی کے ساتھ عشق کیا لہذا تم سارے اس کی بہن کے ساتھ یہ کام کرو ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے فرنٹیئر میں ایسا کوئی ہوا ہے ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ جناب یہ عورت جو ہے یہ وہ ہے چونکہ بدکار ہو چکی ہے اس کو قتل کر دو اس کو زندہ جلا دو کیا سرحد میں پختونخوا میں کسی پیر نے یہ کہا ہے کہ اس کو آگ کے انگاروں پہ لٹا دو کیونکہ اس کے اندر جن گھس گیا ہے یار یہ ہر جگہ جہالت ہے صرف پٹھانوں میں نہیں ہے لوگوں میں جو جائل ہوتے ہیں وہ یہ سب حرکتیں کرتے ہیں اور جناب پٹھان عورتوں کو مارتے ہیں کیونکہ پٹھانوں کی نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن ہوتی ہے نہ بیٹی ہوتی ہے ارے وہ تو اتنی محبت کرتے ہیں اب ایک جاہل آدمی کے ساتھ ایک غریب کی بیٹی کے ساتھ ظلم کہاں نہیں ہوتا آپ کے معاشرے میں کیوں نہیں ہوتا زندہ عورت کو جلا دیتے ہو کہ جہیز نہیں لائی شرم نہیں آتی آپ کو آپ کے ہندوستانی معاشرے میں جو جہیز کی لانت ہے ایون کراچی میں بھی اس کو کتے کی طرح پالتے ہیں آپ لوگ جو جہیز نہیں لاتی جو غریب کی بیٹی ہوتی ہے یہی سوچ کر کہ کہیں پہ نا بڑے گھر میں شادی کروں گا جہیز آئے گا تو کاروبار کروں گا گولڈن مارکیٹ میں نہیں کرتے ظلم تو عورت کے ساتھ تو پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے طرح ایسی بات تو نہیں ہے اور رہ گئی یہ کہ عورت منسٹر نہیں بنتی ہے ہمارے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ہاں جو عورتیں ہیں وہ باقاعدہ الیکشن میں بھی حصہ لیتی ہیں اور ووٹ بھی ڈالتی ہیں اور زیادہ تر عورتوں کے ووٹ سے لوگ جیت کے آتے ہیں <clears throat> کیا ہے نہیں عربوں میں عربوں میں مختلف یہ ہیں ادھر بھی عورت کو بہت پروٹیکشن دی گئی ہے یہ ایسی بات نہیں ہے جعفر سن بہت پروٹیکشن دی گئی ہے کچھ ملکوں میں کچھ اسٹیٹ میں یہاں پہ قوانین ایسے ہیں کہ یہاں بڑی سختی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ بات عورت مرد کی نہیں ہے غریب اور امیر کی ہے غریب کی عورت ہر جگہ مار کھاتی ہے امیر کی عورت بدماش ہوتی ہے امیر آدمی اگر کسی طوائف سے بھی شادی کر لینا تو وہ بڑی باعزت ہوتی ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ جاتی ہے اور اگر غریب آدمی کسی پڑھی لکھی سے بھی شادی کر لے تو کوئی اس کی عزت نہیں کرتا کیونکہ اس کا شور کسی کام کا نہیں ہوتا تو یہ مرد عورت کا کوئی چکر ہی نہیں ہے یہ پٹھان اور پنجابی کا کوئی چکر نہیں ہے چکر یہ کہ ہمارا یہاں پہ میں نے ایک ہاسٹل لائف کی باتیں سنی سیکمین کی باتیں سنی تو کہتے جی اللہ کا عذاب ہے کہ نہیں ہے نہیں جی اللہ کا عذاب نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہ جو سارا پٹھان یہ جو پختونخوا ڈوب یہ اللہ کی رحمت ہے کوئی عذاب نہیں ہے پتہ نہیں عذاب کس کو کہتے ہیں ہاں کوئی وہی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک نیا کوئی پیغمبر بھیج دیا جیسے کہ مرزا غلامت کا جانی کی طرح اٹھ جائے کہ کہے کہ میں نبی ہوں اور وہ فتویٰ دے دے کہ یہ عذاب ہے تو پھر وہ عذاب ہے تو ویسے عذاب نہیں ہے تو اللہ کی رحمت ہے تو لوگ ابھی جو کراچی میں جو مردار ہوا ہے وہ کتا تو وہ بھی اللہ کی رحمت تھی وہ کوئی عذاب نہیں تھا اس کو کسی نے گولی مار دی ہنستے ہنستے وہ بھی مر گیا اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے ہنستے ہنستے تیس چالیس آدمی مار دیے نہیں وہ تو اللہ کی رحمت ہے نا ہاں۔ دیکھیں نا وہ تو اللہ کی رحمت ہے نا وہ جو تیس چالیس آدمی قتل کر دیے وہ بھی اللہ کی رحمت ہے عذاب تو نہیں ہے یہ ایسے ہی عذاب عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے گناہ کیا ہے اب یہ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی اپنی معیشت ہے آپ قدرت کو مانتے ہیں تقدیر کو مانتے ہیں آپ قدرت کو آپ مانتے ہیں یہ اللہ کی قدرت اللہ قادر مطلق ہے اللہ قادر ہے اس نے کچھ قدریں بنائی ہوئی ہیں مثلا آپ کے سسٹم نے کام نہیں کیا جیاز گرا سارے کے سارے مر گئے تو آپ یہ کہیں اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اس کو کس طریقے سے لیں گے اس پہ تو پھر آپ بات ہی نہیں کریں کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جو لوگ مر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے ٹھیک ہے نا پھر آپ اس میں وہ بھی نہ کریں پھر ڈنڈی مارنے والی بات بھی نہیں ہے پھر وہ ہے کہ اس میں جو عیسائی ہندو مرے ان کے لیے بھی دعا کریں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت جوار رحمت میں جناب وہ جنت میں جگہ دے دے اور بھائی کیسے ہو سکتا ہے جب میں کہوں گا کیوں نہیں دے گا جنت میں اللہ تعالیٰ جب میں قرآن اور شریعت اور توحید پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنے طور پہ ڈنڈی مارتا ہوں تو پھر میں کہوں گا نا کہ صرف مسلمانوں کے لیے جنت ہے اوروں کی کسی کے لیے نہیں ہے کیا سب کے لیے ہونی چاہیے جنت یہ کیا بات ہو گئی ہے تو یہ عذاب اس کو اگر آپ نہیں کہتے تو آپ اس کو رحمت بھی نہیں کہہ سکتے جو رحمت نہیں کہہ سکتے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں خاموشی ہو سکتی ہے تو اس صورت میں اس کو فتوا دے کے عذاب کے دینا اور وہ بھی اس لیے کہ جناب یہ انہوں نے جناب وہ قادیانیوں کی مسجد پہ گولی چلائی تھی پہلی بات یہ کہ پتہ نہیں کس نے چلائی تھی ہو سکتا ہے ایم کے ایم نے چلائی ہو کیونکہ پٹھانوں کو بدنام کرنے کے لیے یا اس حکومت نے خود چلائی ہو تاکہ کسی طریقے سے باہر دنیا کو بتائیں کہ جناب ہمارے یہاں ٹیررزم ہو رہا ہے یہ تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے اور پھر یہ کہ گولی کسی ایک نے چلائی ہوگی مثلا گولی چلائی ہے لسبیلا والوں نے اور سزا دی جا رہی ہے پشاور والوں کو مطلب پشاور میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ گولی چلائی ہے سوات والے نے تو سیلاب آ گیا نوشہ میں یعنی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بے انصافی کر بیٹھا کہ جناب جس نے گولی چلائی وہ تو بھاگ گیا افغانستان تو جو باقی تھے وہ سارے ڈوب گئے کیوں جی اس لیے کہ ان کی زبان بول رہے تھے وہ صرف زبان کی وجہ سے مثلا زبان تو ابو لہب بھی عربی بولتا تھا زبان کی وجہ سے تو نہیں ہوتا نا تو کس نے کیا تھا بھائی گولیاں کس نے چلائی ہیں کیونکہ ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی متنفر ہے اور مذہب بدل کے چلا گیا اور اس کی اگلی نسل آ گئی ہے تو کسی مسلمان نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ جا کے قادیانیوں کو گولی مارو ہم نے تو یہ نہیں سوچا بلکہ ہمارے ساتھ تو قادیانی بچے بڑے ہوئے ہیں جوان ہوئے ہیں ہمارے ساتھ نوکریاں کی ہیں کلاسوں میں پڑھتے رہے ہیں کسی نے ان کو کبھی کچھ نہیں کہا ہے میں جب ایئر فورس میں تھا ہمارے آفیسر جو تھے وہ زیادہ تر قادیانی تھے میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں ہمارا چیف آف سٹاف جو تھا اس وقت وہ قادیانی تھا تو اس کو تو کسی نے نہ گولی ماری نہ کسی نے تھپڑ مارا اس کو تو ہر جمعرات اور ہر ہر سیچرڈے کو اس کے سامنے باقاعدہ گارڈ آف آنر ہوتا تھا سلوٹ ہوتے تھے پریڈ ہوتی تھی ایسا تو کچھ نہیں ہے اور اس میں سب وہ تو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ قادیانی ہے وہ تو کہتے تھے یہ پاکستانی آفیسر ہے فوج کا آفیسر ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ اس کے سامنے سلوٹ ہوتے تھے نہیں آرمی ریلیجن نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ قادیانی ہے نا تو پھر کیوں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا حکم نہیں مانتے یہ تو کافر ہے آرمی ریلیجن تو نہیں ہوتا ہمارے باقی جو ہمارے ساتھ جو ریت تھے ہم نے کبھی ان کو نہیں مارا نہ ان کے ساتھ لڑائی کی ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ ہم تو ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے ہم جانتے تھے کہ یہ کادیاں ہے لیکن پھر بھی ہماری ان کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کھلاتے نہیں تھے وہ ہماری ٹیم میں بھی کھیلتا تھا ہم فٹ بال بھی کھیلتے رہے ایسا تو کچھ نہیں ہے اتنا الزام لگا دینا کہ جناب چونکہ انہوں ان کو مسلمانوں کو قتل کر کر کے بھی عیسائیوں کا کچھ نہیں بگڑا گجرات میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گجرات میں کوئی عذاب نہیں آیا تمہاری قادیانی ایک مسجد کے اندر حملہ ہوا ہے تو پورا جناب فرنٹیئر غرق ہو گیا ہے عجیب بات ہے ایک لال مسجد میں ایک شمیم کو منع کیا کہ یہ دھندا مت کر تو وہ پوری مسجد کو جلا دیا اور اس کی جناب اندر نہ بچوں کو بھی جلا دیا یہی کہنا چاہتے ہیں نا تو پھر تو اللہ کی باتیں تو چھوڑ دیں پھر تو ادھر چلیں پھر آپ نے کہا جناب آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ وہ مارتے ہیں بتوں کو مارتے ہیں آپ کو بھی تو حق نہیں ہے نا کہ ادھر بیٹھ کر آپ زبان کی اور نسل کی بنیاد پر کسی کو برا کہیں اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں اور آپ نے وہاں پہ انسانیت سیکھ لی ہے قرآن سے ہٹ کر اگر آپ نے قرآن سے ہٹ کر آپ نے دین سے ہٹ کر آپ نے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے انسانیت سیکھ لی ہے یورپ کا سو کال سولاشن میں آپ رنگ گئے ہیں تو پھر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ یہاں پر ایک لسانی سوچ رکھ کر دوسروں کو آپ برا بلا کہیں یہ تو غلط بات ہے یہ تو بہت غلط بات ہے آج پورا پاکستان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے کوئی سیلاب میں مر رہا ہے لیکن ایک طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ان کو سانپ کاٹ رہے ہیں کھانے کو کچھ نہیں ہے ادھر کراچی میں گولیاں چل رہی ہیں انسان انسان کو کل آپ لوگوں نے میری بات نہیں سمجھی میں نے کہا کہ انسان جانور ہو گیا جانور ہو گیا انسان کو کچھ کھا رہا ہے یہ سارے آدم خور ہیں آپ کو آدم خور دیکھنے ہیں نا تو آپ کراچی آ جائیں آپ کو آدم خور نظر آ جائیں گے پتہ نہیں کس نے اور رضا حیدر کو مار دیا انہوں نے جدھر دیکھتے ہیں نا جو دوسرا انسان دیکھتے ہیں کوئی پٹھانوں کو جدھر دیکھا جدھر ہم گولی مار دو یعنی حد ہو گئی ہے یہ آدم خور دیکھنے آپ نے یہ سارے آدم خور ہیں اور وہاں پر نشیرا میں وہ کہتا تیس ہزار دو تو بچاتا ہوں چھت کے اوپر بیٹھا جی میرے پاس تو پیسے نہیں نہیں تو پھر مر مردان میں تیس روپے کی روٹی ہے روٹی نہیں ہے آٹا نہیں ہے وہاں پر پانی کی ایک بوتل کہتے ہیں سو روپے میں دوں گا اگر پیسے ہیں تو دو نہیں تو پیاسا مر کدھر ہیں یہ کہانیاں ہمارا ڈرامہ بازیاں شروع ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یہ آزمائش ہے یہ آزمائش ہے یہ آزمائش ہے یہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں بھائی اور کوئی کام تو کہ تو ہے نہیں نہ بدلہ لینے والے تو دہشت گرد ہوتے ہیں لہٰذا یہی ہے کہ آزمائش ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم نے اپنے اسکل کو یہ ہمارے جو مزدور ہوتے ہیں نا اسکل ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ہنرمند ہیں ان کو ہم نے ذلیل کہہ کے کمی کر کے گالی بنا دیا ہے اب کسی کو کام کیا ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹ کے لیے اپنے ملک کے لیے کام کرے ہمارے ہاں کام کرنے والے کو کمی کہتے ہیں اور حرام زادے کو چودھری اور وڈیرا کہتے ہیں سمجھ گئے جو دوسروں کا پیسہ کھاتا ہے جو دوسروں کے خون پسینے پہ چلتا ہے وہ ہمارے لیے باعث باعث عزت ہوتا ہے اب کیا خیال ہے وہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں لیڈر بنے بیٹھے ہیں کیا ہے یہ بلاول اور یہ زرداری اور بے نظیر اور نواز شریف اور یہ شہباز شریف اور یہ اسفندیار ہو گیا وہ الطاف حسینی کیا ہے کیا چیز یہ پیغمبر ہے کیا یہ ہمارے پیشاب پہ چلتے ہیں ہماری ٹٹی کھا رہے ہیں یہ لوگ ہمارا خون پسینہ چوس رہے ہیں یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ آزمائش ہے جس دن ہمارا مزدور باعزت ہو جائے گا اور یہ جو حرامی ہیں یہ بے عزت ہو جائیں گے تو ہم ترقی بھی کریں گے پھر ہمارا مولوی کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہم آزمائش میں ہیں بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے چلو آگے بڑھو امتحان دو امتحان دو امتحان میں پاس ہو جاؤ پھر ہمارے ہاں ہیرو بھی جنے جائیں گے ہیرو کو زیرو کر کے ان کو بکرا نہیں بنایا جائے گا جیسے ہمارا سائنسدان ابھی بھی لٹک رہا ہے پھر اس کی عزت ہوگی اس کو صدر بنایا جائے گا زرداری جیسے کتے کو صدر بنانے کے بجائے ہم قدیر خان کو صدر بناتے پھر ووٹ بھی اس کو دیتے عجیب بات ہے ہر آدمی اپنے مفاد میں لگا ہوا ہے بات کرنی ہے سچ بولو سچ کے علاوہ کچھ نہ بولو آئیں جناب سے وبائی السلام علیکم السلام علیکم حاجی صاحب یقین کریں کہ مجھے کچھ تقریباً تین گھنٹے ہو گئے روم کھولتے ہوئے یہ الفاظ کسی نے بھی استعمال نہیں کیے میں تو ڈرتا آپ کو ڈوٹ بھی نہیں دیا آج کتا حرام زیادہ تموجن بھی اتنی دیر کے لگے ہوئے تھے سکمین بھی لگے ہوئے تھے سارے لگے ہوئے تھے کسی نے کوئی ایسے الفاظ آپ کلاس میرے بھائی لو دب دب لو مگر کیا ان الفاظوں کے بغیر کلاس نہیں لی جا سکتی دوسرے بھی تو لیتے ہیں سارے پال پر ہوتا ہے تو یار پلیز پلیز تین گھنٹوں میں یہ پہلی دفعہ میں نے یہ الفاظ سنے ہیں خیر پھر ڈور اگر دیتا تو آپ نے چلا جانا تھا تو میں نہیں چاہتا میں یہی چاہتا ہوں کہ بھی آپ بیٹھو اور بات چیت کرو تو آ جائیں جی تم کس کی باری تھی شیو واہی صاحب کی سوری جناب میں نے جمپ مارا پلیز آجی صاحب آپ کی مہربانی ہوگی آپ سے ہم سیکھتے ہی ہیں آ جائیں مولانا صاحب پلیز تشریف لائیے گا السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیے بات اس طرح ہے ہم نے فیصلہ نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں پہ ہم نے کوئی حکم نہیں لگایا سکھ مین صاحب کا یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے تھا کہ قادیانیوں کی بدعاؤں سے صبح سرحد میں عذاب آیا ہوا ہے اور وہ ایک گھنٹے تک یہاں پر ہیں اور وہ ہر کسی کی ہر قسم کی بات کا جواب دیں گے وعلیکم السلام وہ ہر بندے کی ہر قسم کی سوال کا جواب دیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبار کو تعالیٰ کی طرف سے آنے والا جو پانی ہے یہ امتحان ہے یہ عذاب ہے کسی کو نہیں معلوم لیکن سکھ مین جو بھائی ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ عذاب ہے تو دعویٰ ان کا ہے میرا نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ ہوگی یہ سکھ مین جو ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ امتحان اور عذاب اب یہ امتحان کی طرف آئی نہیں رہے یہ صرف عذاب پہ اٹکے ہوئے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں امتحان بھی ہوتے ہیں آپ امتحان کو یکلف نظر انداز کر کے اس کو عذاب پہ کیوں مر رہے ہوئے کہ یہ عذاب ہے پھر آپ نے جو منتق گھڑی ہے وہ یہ ہے کہ فاٹا میں فاٹا میں کیا ہوتا ہے جناب علی فاٹا میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے وہ ظلم عظیم کیا ہے کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے ٹھیک ہے جی کیا نہیں ہے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے تو ووٹ ڈالنے کا حق اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پر تو پاکستان کا نظام ہی نہیں ہے آپ کتنی مرتبہ فاٹا گئے ہیں اگر میں آپ میں سے کسی سے بھی پوچھوں میں صاحب کبھی آپ نے ٹرائبس گئے ہیں فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹریٹری ایریا جو ہے اس کا کہتے ہیں فاٹا کبھی آپ ان میں سے کسی ایک ایجنسی گئے ہیں کب گئے ہیں ذرا مجھے بتائیے یہاں پر مجھے یاد ہے کہ باجور میں تو ہوں خار میں اسکول ہیں بچی اسکولوں کو جاتی ہیں آتی ہیں اسکول پڑھ رہی ہوتی ہیں لیکن کہ وہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ اس کے بعد علاقوں میں نائنٹی ٹو نائنٹی تھری تک تو سڑکیں نہیں تھیں آپ نے تو وہاں پر اپنا نظام ہی نہیں دیا آپ نے تو وہاں پر اپنی سہولتیں نہیں دی آپ کی تو وہاں پر پولیس ہی نہیں ہے آپ کی تو وہاں پر میجسٹریٹ سسٹم ہی وہاں پر تو انگریزوں کا ایف سی آر کا قانون چل رہا ہے جہاں پر صرف ملک ووٹ ڈالتے تھے نائنٹین نائنٹی سیون میں ایک عام آدمی کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل ہوا ہے عام آدمی مرد اور قطع نظر اس بات کے کون مرد ہے کون عورت ہے اور اس کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا ہے کہاں تھی آپ کی حکومت پچھلے پچاس سال چھولے بیچ رہی تھی بیٹھ کر یعنی بندک آپ کہاں سے گھر کر لاتے ہیں ووٹ ڈالنے کا ان کو حق نہیں ہے ظلم ہے میں فاٹا کرانے والا ہوں بھائی میں باجوڑ جنسی کا رہنے والا ہوں چار منگ سے میرا تعلق ہے بھائی آپ آرگومنٹ ایٹ لیسٹ لایا کریں وہ لایا کریں جس میں کوئی وزن ہونا چاہیے دعویٰ آپ نے کر دیا اللہ کے فیصلوں پہ جو ہے اس پہ نے لگا دی گئی یہ چیز ہے اور الٹا پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں توبہ کروں توبہ آپ کریں بھائی ہم یہاں پر معتزلہ نہیں ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں یہاں پر جو ہم ہیں ہم معتزلہ نہیں ہیں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ بہت بڑے مناظر ہیں اور آپ جو ہیں تو علم الکلام پہ آپ کی بڑی اپروچ ہے علم الکلام کا کبھی نام بھی سنے آپ نے علم الکلام کی تعریف بھی آپ کو آتی ہے جو آپ یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں یہاں پر بیٹھ کے مناظرے کرتا رہتا ہوں آپ کو تو لفظ مناظرہ کی تعریف بھی نہیں آتی جیسے کہ مناظرہ ہوتا کیا ہے دعویٰ کر رہے ہیں جی میں مناظر ہوں میں پیچھے کسی کے ساتھ بحث کرنے مناظرہ ہوتا ہے آپ کو مناظرے کو اصول اور قواعد معلوم ہے تین گھنٹے پہلے آپ کا دعویٰ کہ یہ آزاد ہے جناب کاجیانی بدوائیں دی تھی آپ کو کو کس طرح بدلا اصل میں غیب آ گیا ہے اللہ نے آپ پہ کچھ چیز منکشف کر دی ہے کیا آپ کے منکشف اللہ نے کیا ہے جو آپ کس بیس پہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں نہ آپ نے قرآن کوٹ کیا ہے نہ حدیث کوٹ کیا ہے آ کر اپنی عقل کی بیس پر جس طرح یہاں پر اسوپا گائے آتے ہیں اور ہیر وار شاہ صاحب آتے ہیں دو دو گھنٹے لیکچر ہم ان کو سن رہے ہوتے ہیں نہ قرآن کوٹ کرتے ہیں نہ حدیث اور حکم پہ حکم جاری ہو رہے ہوتے ہیں وہی حال آپ کا بھی ہے کام کی بات بھی کر لیا کریں آپ کہتے ہیں جو ظلم جو ہوتا ہے ظالم پہ عذاب آتا ہے یہ آپ کی کہنا تب جب میں نے آپ کے سامنے امام علی مقام کو رکھا کہ وہ ظالم تھے یا مظلوم تھے آپ کہہ رہے ہیں وہ مظلوم تھے تو ان پہ بھی ظلم کیوں ہوا ہے جناب اللہ نے ان کو کس چیز کا اجر دیا ہے آپ کی منتا کے مطابق یہ میرا عقیدہ نہیں ہے یہ میں نقص سے دلیل ہے میرا آپ تو مناظر کے علم آپ جانتے ہیں نا تو مناظر کے علم میں ایک چیز ہوتی ہے اس کو نقص سے دلیل کہا جاتا ہے کی دلیل میں سے نقص نکالنا یہ میرا عقیدہ نہیں ہوتا آپ کسی کیا بحث کریں یار بحث بھی کلام پہ لو جی کر لو بھائی جی اور دنیا میں اور چیزیں کم عجیب عذاب پڑھانا بھی کیوں آئے کہ وہ عورتوں کو مارتے ہیں کیا کرتے ہیں جناب عورتوں کو مارتے ہیں اچھا صبح پختونخوا میں لوگوں کو مارا ہے باقی جگہوں پہ جو ہے تو عورتوں کو تو بالکل حقوق ان کو ملے ہوئے ویسے یہ ستی کہاں پہ ہوتی تھی ستی والی رسم یہ وٹا سٹا جو ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ جب کسی چور کو پکڑا جاتا ہے مرد ہو یا عورت ہو یا کسی جگہ پہ وہ بچے کے پکڑ جائے ان کو آگ پہ گزارا جاتا ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ حقوق ہے عورتوں کے جس طرح حاجی صاحب نے کہا کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں یہ حقوق ہیں عورتوں کے عجیب سی نہیں منتخب ہے پٹھان میں نظر آئے جی پٹھان ہے تو پٹھان تو حاجی صاحب نے کہا سب سے زیادہ پھر کراچی میں وہاں پر اب تو ہی نہیں آ رہا پتہ کیا چکر وہ پٹھان نہیں ہے پھر یا یہاں پر وہاں وہ عورتوں کو مار دیں کون شخص اپنے گھر میں ایسا نہیں ہوگا جو اپنی بیگم کو غصہ نہیں کرتا ہوگا مجھے بندہ بتا رہے یار کون قبیلہ مجھے بتا دیں عذاب آئی نہیں رہا وہ انگریز بھی مارتے ہیں دوسرے کو اخبار کبھی پڑھے آپ نے انگریزوں کو اٹھا کر قتل کر دیتے ہیں قتل ان, پہ تو کوئی ابھی تک عذاب ہی نہیں آ رہا ہر چیز آپ کے نزدیک عذاب ہے